ہے بیچ میں یا لا الربا سود سے رکنے کا حکم آ گیا اے ایمان والو لا کل الربا مت کھاؤ سود اضعافا مضاعفا دگنا دگنا بڑھا چڑھا کر کے ڈبل ڈبل کر کے وط اللہ اور ڈرو اللہ سے القم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سود سے بچنا اللہ کا تقوی اختیار کرنا لعلکم تفلحون یہ کامیابی کی کنجیاں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ تذکرہ غزوہ بہت کا ہے بیچ میں یہ سود کا ذکر کہاں سے آ گیا بعض حضرات نے فرمایا تھا کہ پیچھے بیان کیا تھا تقوی اختیار کرو سوائے تقوی کے اللہ کی یہاں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی ہے اور تقوی کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز حرام لقمہ ہے یہ کل کے درس میں بھی گزر چکا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ جس شخص کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام چلا جائے چالیس دن تک کے لیے قبولیت دعا سے محروم ہو جاتا ہے تو بالکل عین مطابق ہے کہ تقوی اختیار کرو اور خاص طور سے سود سے بچو اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ میدان جنگ میں شکست کے اسباب میں سب سے بڑا سبب حرام لقمہ ہے اس لیے ایمان والوں کو کہا کہ اپنے حلال کمائی پر سخت نظر رکھو سود مت کھاؤ مضاعفا ڈبل ڈبل کر کے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنگل سود کھا سکتے ہیں ڈبل کیا ہو گیا ہزار روپیہ دیا اس پر سود چڑھا اگلے سال اس سود کے اوپر بھی سود چڑھ گیا پھر اس اصل پر بھی سود پھر اصل کے اوپر جو سود تھا اس سود پر بھی سود یہ ڈبل ڈبل سود تو کیا سنگل سود کھا سکتے ہیں کہ ہزار کے اوپر ایک مرتبہ سود چڑھ جائے ہزار پر چڑھتا رہے سود پر سود نہ چڑھے وہ بھی اتنے حرام ہے یہ تو صرف اس برائی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ تو سوچو کہ ایک غریب کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے پیسے دیتے ہو اور پھر اصل پر سود اور سود کے اوپر بھی سود اور یہ برائی ان کے ہاں موجود تھی عرب میں اس لیے اس کو خاص طور سے بیان کیا گیا و النَّارَ الَّتِي عدت لِلْكَافِرِينَ اور سود کھانے سے بچو اس لیے کہ سود جہنم میں جانے کا ذریعہ ہو سکتی ہے النَّارَ ڈرو اس آگ سے الَّتِي و لِلْكَافِرِينَ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے ایمان والوں کے لیے نہیں ہے لیکن اگر ایمان والے ان راہوں پر چل پڑیں گے جن پر کفار ہیں پھر ان کو بھی بے شک ہمیشہ کے لیے نہیں مگر کچھ عرصے کے لیے اس آگ سے دو چار ہونا پڑے گا واقعی اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی وہ رسول اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے وسارعوا الى مغفرت من ربکم اور دوڑو الى مغفرت من ربکم اپنے رب کی طرف اپنے رب کی بخشش کی طرف اس بخشش کی طرف کائنت من ربکم جو تمہارے رب کی طرف سے ملنے والی ہے وجنت عرض حد سماوات والارض اور دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے عرض حد سماوات والارض جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے ساتوں آسمان اور زمین مل کر کے اس کی چوڑائی بنتی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی عدت للمتقین تیار کی گئی ہے یہ تقوی والوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سارے معنی ایک لفظ کے تقوی والے کون ہیں اوپر فرمایا سود سے بچو تو سود سے بچنے والے تقوی والے ہیں اور اللہ کے حکم کو مان لو اس کو ماننے والے تقوی والے ہیں اللہ کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو اس کی طرف دوڑنے والے تقوی والے ہیں لیکن آگے بطور خاص کچھ صفات بیان کی جاتی ہیں جو خاص متقی لوگوں کی صفتیں ہیں پہچان ہے متقیوں کی کیا الذين ينفقون في السراء والضراء الذين وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں السراء کشادگی میں خوشحالی میں والضراء اور تنگ دستی میں پریشانی میں میں پیچھے عرض کر چکا کہ ذرہ جب مقابلے میں آئے تو پھر اس کے معنی جسمانی نقصان لیکن جب مطلق آئے تو ماری اور جسمانی دونوں مصیبتوں میں پریشانیوں میں اور یہاں خاص طور سے تنگ دستی میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں بلکہ زمین اور وہ جو پی جانے والے ہیں غصے کو تازہ مایا فضوم دبانا جو غصے کو دبانے والے ہیں پی جانے والے ہیں عن الناس اور جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں درگزر کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں غصہ آتا ہے اس کو پی جاتے ہیں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں غصہ دلاتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں واللہ اللہ المحسنین اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یا احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ معاف بھی نہیں کرتے مزید احسان بھی کرتے ہیں ظلموا انفسهم پالو فاحش اور ان کی صفت اذا فعلوا فاحشة جب وہ کر دیتے ہیں اذا فعلوا جب وہ کر گزرتے ہیں فاحشة کوئی بے حیائی کا کام کوئی گناہ کا کام معلوم ہوا کہ متقی ہونے کے باوجود اتفاق سے کسی گناہ میں پڑ جائے غلطی میں پڑ جائے یہ ممکن ہے او غرا انفسهم یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں یہ بھی ممکن ہے لیکن فرق کیا ہے غیر متقی گناہ کرتا ہے تو کرتا چلا جاتا ہے اور متقی ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فصفرو لذنوبهم اور اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں ادا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم دو لفظ بیان ہوئے وہ گناہ جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہو اور ایک نہیں بلکہ دو دو انسان مل کر کے گناہ کریں وہ گندے کام فاحشہ او غلط انفسهم یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں وہ گناہ جس کا تعلق صرف انسان کی ذات سے ہے نماز نہیں پڑی روزہ نہیں رکھا حج نہیں کیا زکوٰۃ نہیں دی اپنی ذات سے تعلق ہے بے حیائیوں کے گندے کام کیے دوسروں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں تو زکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے فض فرولی اور اپنے گناہوں کے لیے تڑپ تڑپ کر بخشش مانگتے ہیں الله اور کون گناہوں کو بخش کرتا ہے سوائے اللہ کے اللہ ہر گناہوں کو ہر گناہ کو معاف کرتا ہے لیکن وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے ان گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کا حق ادا کیا جائے اور ان سے بھی معافی مانگی جائے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور نہیں وہ اصرار کرتے ہیں بار بار نہیں کرتے اس کام کو علامہ فالو جو کر چکے ہوں جو گناہ ہو جاتا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے بار بار نہیں کرتے وہ ہم یا اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں ہاں نہ جانے ہوئے ممکن ہے کہ ایک گناہ دوبارہ ہو جائے لیکن جان کر دوبارہ گناہ نہیں کرتے ہیں یہ ہے ایمان والوں کی پہچان اور بعض حضرات نے متقی لوگوں کے اوپر یہ ساری پہچانیں منطبق کرنے کی کوشش کی کہ فلاں شخص کو غصہ بھی آیا اس کو بھی پی گئے خوشحالی میں بھی خرچ کرتے رہے تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے رہے یہاں تک کہ ایسے حالات پیش آئے کہ قرض لینے لے کر کے اگر اللہ کے راستے میں دینا پڑا تو دیا عن الناس لوگ ظلم کرتے رہے مگر یہ معاف کرتے رہے سلمن قطع وم من ظلم اور لوگ ظلم کرتے رہے یہ ان پر احسان کرتے رہے اور جب غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا معمولی سا گناہ بھی ذکر اللہ اللہ یاد آ گیا اللہ سے بخشش مانگنے لگ گئے اور اس وقت تک تڑپتے بل بلاتے اور روتے رہے جب تک کہ گناہ کے معاف ہونے کا یقین نہیں ہو گیا ولم یو سر ما معاف اور جو غلطی کر لی اس کو دوبارہ نہیں کیا بلائی جزاؤہم جزاک من فرت یہ ہیں وہ لوگ ان کا بدلہ مغفرت بخشش ہے میں رب ان کے رب کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے ان کا بدلہ ان کا ان کے رب کا ان کو مغفرت میں ڈھانپ لینا ہے غفر یا فرو کے لفظی معنی ڈھانپنا مغفر انسان کی وہ ٹوپی جو پورے سر کو ڈھانپ لیتی ہے ان کی جزا یہ ہے کہ یہ اللہ کی مغفرت سے ڈھانپ دیے جائیں گے وہ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور ان کا بدلہ وہ باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین ہمیشہ اس میں رہیں گے الْعَامِلِينَ اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا یہ بیچ میں تھوڑا سا ذکر آ گیا سود کا اور پھر اس کے اوپر تبصرہ اور پھر ایمان والوں کا یہ بھی کہ اللہ سے بخشش مانگو قد خلق من قبلكم سنن فسيروا في الارض پھر واپس آگے غزوہ احد پر کیا ہوا تھا غزوہ احد میں شروع میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی یہاں تک کہ کفار قتل بھی ہوئے اور وہ اپنا سامان جنگ چھوڑ کر کے بھاگ بھی رہے تھے اور ایمان والے ان کے پیچھے دوڑ بھی رہے تھے پھر وہ لغزش ہوئی جس کی وجہ سے پہاڑ والے نیچے اترے خالد ولید نے دیکھا کہ پیچھے سے پہاڑ خالی ہو گیا ہے پلٹ کر حملہ کیا جا سکتا ہے انہوں نے اپنے گھوڑے کے رسالے کو تڑایا اور اسی جبل رومات پر قبضہ کیا جو دس لوگ رہ گئے تھے وہ شہید ہو گئے عبداللہ ابن جبیر ان کے ساتھی اور جو کفار بھاگ رہے تھے پہاڑ پر چڑھ کر کے ان کو آواز دی واپس پلٹو میں نے پیچھے سے حملہ کر دیا تم سامنے سے حملہ کرو جب دو جانب سے حملہ ہوا تو گھمسان کی جنگ ہو گئی یہاں تک کہ حضرت یمان حضرت حذیفہ کے والد اپنوں کی تلوار سے شہید ہو گئے اس کے اوپر شدید رنج و غم میں مبتلا ہیں ایمان والے پروردگار کس طرح شیف شوئی کو کرتا ہے کس طرح ان کو دلاسا دیتا ہے نائی تمہیں دیکھیں قد خلق من قبلکم گزر چکے تم سے پہلے سنن ایسے ہی طریقے اللہ کے راستے میں لوگ جان و مال لے کر آتے تھے پھر قربانیاں لگتی تھی پھر گردنے لگتی تھیں پھر ان کے تازہ تازہ لہو سے ایمان کے باغ کو سیراب کیا جاتا تھا فصیرو فی الارض تو گھومو پھرو زمین میں دنیا کی تاریخ کے اوراق پلٹو اور ایمان والوں کی قربانیوں کی داستان پڑھو کہ کس طرح انہوں نے ایمان کے لیے قربانیاں دی فنظرو تو دیکھو کئی فقان عاقبت المکذبین کیسا انجام تھا جھٹلانے والوں کا ہادہ بیان للناس یہ کھول کھول کر کے بیان کر دینا ہے لوگوں کے لیے صاف صاف بتایا جا رہا ہے وہ ادن اور پرہیز اور ہدایت ہے وہ موعظت اور نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے یہ صاف صاف جو بیان کیا گیا اور یہ پچھلوں کے حوالے سے بات کی گئی یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور معزت کا ذریعہ ہے جب تم سے پہلے بھی لوگ اسی طرح قربانیاں دے چکے ہیں اور تم آئے ہو قربانیاں دینے کے لیے ولا تہینو لہذا ولا تہینو اور مت گھبراؤ ولا تہینو اور ہمت مت ہارو اور لفظی معنی وہن وہنا یہین وہن آدمی کے اندر دل کی کمزوری پیدا ہو جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر فرمائی قیل و یا رسول اللہ تعالی حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت ہو جائے اور موت کی نفرت ہو جائے اس کا نام ہے وہن ولا تہینو ہمت نہ ہارو ولا تحزنو اور گزری ہوئی بات کے اوپر غم نہ کرو خالی انہی پر روتے رہو گے کہ کیا ہوگی آگے بڑھو وانتم تم اور تم ہی سر بلند رہو گے تم ہی تاکید کا ترجمہ ہے الاعلون پر ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہوں گے تو تم ہی سر بلند رہیں گے گھبراؤ مت ان یمسسکم قرحن فقد کر ہوں فقط مستل ان یمسسکم اگر چھوا ہے تم کو قرحن زخم نے اگر لگا ہے تم کو زخم تو یہ کون سی حیرت کی بات ہے یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارے صرف ستر شہید ہوئے گزشتہ سال تم ستر کو مار چکے اور ستر کو گرفتار کر چکے فقط مستل قوما تو یقیناً پہنچے تھا قوم کو ان لوگوں کو بھی کر زخم مسل اسی کے جیسا ان کے بھی ستر لوگ مرے تھے اور تمہارے اتنے اس وقت میں شہید نہیں ہوئے تھے جتنے اس موقع پر بھی ان کے لوگ مرے ہیں وہ تلکل ایام و ندا و اور یہ ہیں دن ندا جن کو ہم پلٹتے پلٹتے رہتے ہیں الناس لوگوں کے درمیان اگر صرف کامیابی ہی کامیابی ہوتی رہے تو پھر ہر ایرا غیرا نتو خیرا سوچے گا یہ تو کامیاب ہونے والی پارٹی ہے چلو اسی کے ساتھ مل جاتے ہیں چاہے دین میں ایمان ہو دل میں ایمان ہو یا نہ ہو ہم اس طرح دنوں کو پلٹتے رہتے ہیں کبھی جیت کبھی ہار یہ لگی رہتی ہے اور ہوا کیوں ایسا اب یہاں سے اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے ایک تو وہ تم سے غلطی ہوئی وہ آگے بتایا جائے گا لیکن کیوں اتنے لوگ شہید ہوئے کیوں زخمی ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے علم ظہور کے طور پر الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے جان لے کہ کتنے پکے ایمان والے ہیں تو کیا پہلے اللہ نہیں جانتا تھا میں یہ عرض کر چکا اللہ کی طرف جو علم کی نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے اس کے جاننے کے دو درجے ہیں ایک یہ کہ وہ جانتا ہے ہمیشہ سے اور دوسرے یہ کہ جیسا وہ جانتا تھا ویسا ظہور بھی ہو گیا ویسا وجود میں بھی آ گیا اب آسان ترجمہ ظاہر کرنا بھی کر سکتے ہیں ولی عالم اللہ عورتہ کہ اللہ ظاہر کر دے اللہ آمَنُوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیسے زبردست لوگ تھے کس طرح پہاڑ بن کر کے کھڑے ہو گئے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا اور تاکہ اللہ تعالیٰ بنائے تم میں سے کچھ کو شہید واقعتاً پروردگار شہادت کا مرتبہ ہی عطا کرنا چاہتا تھا میں وہ ابلیس کی روایت سنا چکا کہ دیوار کے نیچے سے بندے کو بھگایا کہا میں تیرا دوست نہیں ہوں لیکن میں اندر سے جل رہا تھا کہ دیوار گری اور اس کو شہادت کا مرتبہ مل جائے گا یہ بلند مرتبہ ہے ہر کسی کو ملتا ہے کہ ہر کسی مدعی کے دار و رسل ہے یہ تو بلند قسمت انسانوں کو ملتا ہے وہ کم شہادا اور اللہ تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ کو شہید شہادت کا درجہ عطا فرمائے اگر یہ نہ ہوتا تو حضرت حمزہ کی قربانی کیسے یاد کی جائے گی حضرت ابن عمیر کو کیسے یاد کیا جائے گا حضرت نظر ابن حضرت انس کے والد نظر ابن حارث ان کو کیسے یاد کیا جائے گا واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے پسند تمہیں کرتا ہے اس لیے یہ بلند مرتبہ تم کو عطا کیا وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ اللہ اور تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ چھانٹ کرنا چاہتا تھا دودھ پینے والے بہت مجنون ہوتے ہیں ذرا دیکھنا تھا کہ خون دینے والے کون ہیں جب کوئی سیلاب آتا ہے باڑھ آتی ہے خس و خاشاک سب اس پر بہنے لگ جاتے ہیں دیکھنا ہے اس تحریک میں کیسے لوگ شامل ہوئے ہیں منافق بھی تو کسی کلمے کے دعوے دار تھے ولیمخی تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ دے جس طرح چھلنی کے ذریعے سے چھانٹا جاتا ہے چھانٹ کے ذریعے سے گرد و غبار کو الگ کر دیا جاتا ہے اس کو تمحیز کہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ دے اللہ دین ان لوگوں کو جو ایمان لائے ظاہر کرے کیسے ہیں ایمان والے کیا ان کے مراتب ہیں اور منافقوں کو الگ کرے وہ یم حقل اور مٹا دے اللہ تعالیٰ کافروں کو کون مراد ہے اس سے کافر منافق بھی مراد ہو سکتے ہیں رسوا اور دلیل ہوئے تین سو الگ ہو گئے اور پھر بھی باتیں بناتے رہے اور پھر ذلیل اور رسوا ہو کر کے مٹ گئے لیکن زیادہ تر حضرات نے کہا کہ نہیں القافرین سے مراد وہی مکہ والے ہیں تو پھر یہ بحث چل پڑی کہ مکہ والے تو بظاہر جیتے ہیں وہ کیسے مٹ جائیں گے لیکن غزوہ عہد میں ان کا کامیاب ہونا یہی ان کے مٹنے کا ذریعہ بن گیا اور یہ ایمان والے تو کہتے ہی کہتے تھے وہ اندر کے کالے گورو نے بھی کہنا شروع کیا کہ واقعتاً مکہ کی حکومت جس دن غزوہ عہد میں وہ جیتے تھے اسی دن مٹ چکی تھی پوچھا کیسے کہا مسلمان ہارے تھے اس لیے وہ دوبارہ تیاریاں کرتے رہے اور آئندہ اس طرح کی غلطیوں سے وہ بچتے رہے اور مکہ کے کافر جیت گئے وہ اس جیتنے کی خوشی میں لگ گئے انہوں نے کام جتائے ہیں یہاں تک کہ آج سال مکہ فتح ہو گیا ویم حقل کافرین اور تاکہ اللہ مٹا دے کافروں کو اور بڑی بات یہ ہے کہ تم نے کلمہ پڑا ہے اب تو قربانیاں دینی پڑیں گی اوکھلی میں سر دیا تو پھڑکنا کیا ام حسب تم تدخل الجنہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں جانا علم ظہور کے طور پر یا نہیں ظاہر کیا اللہ نے الذین جاہدو ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تھا منکم تم میں سے ویعلم الصابرین اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا الصابرین ڈٹ جانے والوں کو لم اس پر جزم ہے آگے جوڑنے کے لیے میم کے نیچے زیر لگایا اس کے ساتھ جڑ رہا ہے دوسرا یا عالم یا علم اس پر زبر ہے یہ ایک زبردست نحو کی بحث ہے آسان بات یہ ہے کہ یہ بھی جڑ رہا ہے یا عالم کے ساتھ اوپر والے لیکن اس سے پہلے ان چھپا ہوا ہے اور وہ واؤ کی وجہ سے یا عالم صحابیرین یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کو ظاہر کر دے تب تک نہیں تمہیں جنت کا وارث بنایا جائے گا ان حالات سے گزارا جائے گا اور آخری بات آخری تبصرہ تم خود تمنا کرتے تھے کاش کہ ہم کو شہادت کا موقع ملے تم خود یہ چاہتے تھے کاش کہ ہم کو بھی کچھ جوہر دکھانے کا موقع ملے تو مل گیا موقع اب روتے کیوں ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اور یقیناً تم تمنا کرتے تھے موت کی من قبل اس سے پہلے ان تلقوه کہ تم موت سے ملاقات کرو فقد رأيتموه تو یقیناً تم نے اس کو دیکھ لیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے موت ایسے آئی جیسے لگ رہا تھا کہ چاروں طرف تمہارے ناچ رہی تھی موت ہر طرف موت ہی موت دکھائی دے رہی تھی تو یہی قربانیاں دینے کی اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی جو تم تمنا کرتے تھے تمنا ایک تمنا تم تمنا کرتے تھے اب وہ تمنا پوری ہو گئی اب پچھتاوا کس چیز کا اور پچھتاوا تھا بھی نہیں لیکن شریر زخم پہنچے تھے اللہ کی طرف سے اس لیے دلاسا دیا جا رہا اپنے بندوں کو ایک اور واقعہ پیش آیا عہد کی جنگ میں وہ کیا کافروں نے مشہور کر دیا اور کسی نے کہا نہیں بطور خاص ابلیس نے مشہور کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں شاید ہو جب مدینہ کے لوگ مکہ آئے تھے اور انہوں نے بیعت کی تھی تو ایک سال بیعت ہوئی دوسرے سال بیعت ہوئی جب تیسرے سال تمام معاملات طے ہوئے اور بیعت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ جانا طے ہوا اتنے راز کے ساتھ یہ کام ہوا کہ کسی کو پتا نہیں چلا مگر مکہ کے مشرقین نے صبح کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے ایک آواز سنی او مکہ والو تمہارا بیڑا غرق ہو گیا ہے مسلمانوں نے تو مدینہ والوں سے معاہدہ کر لیا ہے تحقیق کی آواز کس نے لگائی سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ابلیس نے آواز لگائی اس کو کچھ نہیں ہوا بہت دیکھا ادھر ادھر آخر خود ہی چیخ پڑا تو ہو سکتا ہے کہ ابلیس نے یہ آواز لگائی ان محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے اور بعض حضرات نے کہا کہ حضرت مصحب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل چونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ملتی جلتی تھی کچھ معمولی سی جب وہ شہید ہوئے تو لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے یہ خبر ایمان والوں پر بجلی بن کر کے گری جو جہاں تھا وہیں ہکا پکا کھڑا رہ گیا اس کو سمجھنا ہو تو اس منظر کو اس موقع کو سمجھو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت صحابہ پر کیا گزری حضرت عمر پر کیا گزری بہت سارے کمزور لوگوں کو تو منافق یہ کہنے لگ گئے یہ پٹی پڑھانے لگ گئے کہ چلو ابو سفیان سے صلاح کر لیتے ہیں کب تک لڑتے بھیڑتے رہیں گے بہت مشکل کام ہے یہ کسی نے کہا کہ جن کے لیے جنگ تھی جن کے لیے یہ لڑائی تھی جب وہی شہید ہو گئے اب کیا کرنا ہے لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت نظر جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو پھر جینے میں کیا مزہ ہے چلو اس دین کے لیے تم بھی مر جاؤ جس دین کے پیچھے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور یہ کہہ کر کے مجمع میں کود پڑے اور کتنوں کی جان جہنم کی طرف کتنوں کو روانہ کر کے آخر خود بھی جان جان آفری کے حوالے کر دی عورتوں میں حضرت ام رضی اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہیں اس طرح جنگ کر رہی تھی اللہ اکبر جیسا لگتا تھا کئی کئی مردوں کی طرح آپ کی طرف سے دفاع کر رہی تھی ایک آدمی کو دیکھا آپ نے ایمان والوں میں سے ایک طرح کا عالم کوئی دوڑے جا رہے ہیں پہاڑ کی طرف کوئی کدھر جا رہے ہیں وہ دوڑے جا رہے تھے ان کے ہاتھ میں ڈھال وہ ڈھال تھی حضرت ام ہمارا بغیر ڈھال کے لڑ رہی تھی میدان جنگ میں عورتیں لڑنے کے لیے نہیں آئی تھی لیکن جب یہ خبر پہنچی مدینہ میں تو مدینہ سے عورتیں دوڑ کر آ گئی کہ اگر یہ صورتحال پیش آئی تو پھر کیا کرنا ہے پیچھے رہ کے وہ ڈھال لے کر جا رہے تھے آپ نے فرمایا تم لڑتا بھی نہیں ہے اور ڈھال بھی لے کر جا رہا ہے اس کے لیے ڈھال چھوڑ جو لڑ رہی ہیں انہوں نے ڈھال چھوڑ دی انہوں نے ڈھال اٹھا لی اور اس کے بعد جو جنگ کی اور انہوں نے دو زخم کھائے کندھے کے اوپر اور وہ بھرے نہیں آخری وقت میں بھی بچے چھیڑتے تھے ان کو کہتے تھے یہ کھڈا کس لیے اے دادی اماں ان کے اس کو کھڈا اسی طرح رہا اس میں ہاتھ ڈالتے تھے مسلمہ قذاب کا مسئلہ کھڑا ہوا انہوں نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا اس سے جنگ کرنے کے لیے ان کے بیٹے شہید ہوئے اور بڑے دردناک طریقے سے اس نے شہید کیا تڑپا تڑپا کر وہ پہلے گئے تھے اس کو دعوت دینے کے لیے انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک میں اس سے بدلہ نہیں لوں گی تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گی خود جنگ کرنے کے لیے گئیں مسلمہ کذاب کا اللہ نے یہی لکھا تھا کہ اس کو کس نے شہید کرنا ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے ان کے ذریعے نہیں مرا وہ البتہ جنگ ایمان والوں نے جیتی ان کا ایک ہاتھ اس جنگ میں کام آ گیا وہ شہید ہو گیا واپس آئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھی کی فرمایا مرحبا خوشخبری ہو اور خوش آمدید ایسی عورت کے لیے جس کا ہاتھ جنت میں چلا گیا اور دنیا میں گھوم رہی ہے ایسے موقع کے اوپر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی خبر پھیلی اس پر صحابہ میں یہ بات پیش آئی اللہ نے اس پر تبصرہ کیا تنبیہ بھی فرمائی وما محمد الا رسول اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر رسول ہی تو ہیں خدا نہیں ہے خدا ہی ہے حی لا آپ رسول ہیں آپ دنیا سے پردہ فرما سکتے ہیں آپ کا وصال ہو سکتا ہے قد خلط من قبل الرسل قد خلط گزر چکے یقینی طور پر آپ سے پہلے الرسل بہت سارے رسول خلا خلاخل گزرنا گزر چکے بہت سارے رسول افا ماتا پس اگر وہ ماتا مر جائیں انتقال ہو جائے وصال ہو جائے او قتلا یا وہ شہید کر دیے جائے ان قلب تو اعلی آ تو کیا تم پلٹ جاؤ گے اعلی آ اپنی ایڑیوں کے بل کل آپ دنیا سے پردہ بھی فرمائیں گے اور اگر آپ شہید بھی ہو جائیں تو کیا تم دین چھوڑ دو گے ومین قلب عَلَىٰ بھائی اور جو دین سے پلٹے گا اپنے ومین يَنْقَلِبْ اور جو پلٹے گا عَلَىٰ بھائی اپنی ایڑیوں کے بل فلیں گے اللہ شہی تو وہ ہرگز نہیں کچھ نقصان دے سکے گا اللہ کو شہی کچھ بھی اپنے نقصان کرے گا خدا کسی کا محتاج نہیں اس کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں چنانچہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کو پھر بھی پھر بھی یہ خبر برداشت کرنا بہت مشکل ہوا وہ سید اللہ الشاکرین اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا الشاکرین شکر کرنے والوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھ کر کے سنائی تسلی دینے کے لیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے وہ مکان تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور پھر کسی کی موت اور زندگی نہ جنگوں میں آنے سے ہوتی ہے نہ جنگ کے رہنے سے ہوتی ہے وَمَا كَانَ علیہ نہیں ہے کسی جان کے لیے ممکن انتموتا کہ وہ مر جائے اللہ باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے کتاب معجلہ متعین لکھائی ہے لکھا ہوا ہے کہ اس نے کب مرنا ہے کہاں مرنا ہے کہاں خبر بننی ہے جب تک وہ وقت نہیں آتا تب تک کوئی مر نہیں سکتا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا جب دنیا سے جانا ہی ہے تو دو قسم کے لوگ ہیں کچھ دنیا کے طلبگار کچھ آخرت کے طلبگار ومن میں اور جو کوئی چاہتا ہے ثوابت دنیا دنیا کا بدلہ نوتی ہی منہا ہم اس کو دیتے ہیں وہ ثواب منہا اس میں سے دنیا میں سے یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا وہ چاہے اتنا مل جائے جو جو چاہے وہ ملتا رہے سورہ بنی اسرائیل میں آئے جتنا ہم چاہیں اتنا ملے يرد ثواب آخرا اور جو کوئی چاہتا ہے آخرت کا ثواب نوتی منہا ہم دیں گے اس کو آخرت کا ثواب منہا آخرت میں سے وہاں کا ثواب اس کو ملے گا بس انجشا اور ہم جزا دیں گے الشاکرین شکر کرنے والوں کو آگے ایمان والوں کو گزشتہ ایمان والوں کی قربانیاں یاد دلائی جا رہی ہیں دیکھو تم سے پہلے کیسے لوگ تھے کیا کیا قربانیاں دیتے تھے رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَقَعِيِّم مِّن نَبِيٍ اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں قاتل مَعْهُ جہاد کیا قتال کیا مَعْهُ ان کے ساتھ مل کر رِبِّيُّونَ اللہ والوں نے کثیر بہت ساروں نے فما وہنو تو ان میں وہن نہیں ہوا جس کے لیے تم کو کہا والا تو وہ ہمت نہیں ہارے لما اصابہم ان چیزوں کی وجہ سے جو ان کو پہنچی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کتنے ایمان والے قربانیاں دیتے رہے دیتے رہے جو مصیبتیں آئیں ان کی وجہ سے وہ ہمت نہیں ہارے وما ضعفو اور وہ کمزور بھی نہیں پڑے کمزور پڑ گئے ہوں تھک گئے ہوں بہت عرصہ ہو گیا بس کریں وہ استقامو اور انہوں نے آجزی بھی نہیں اختیار کی یعنی وہ باطل کے سامنے جھکے بھی نہیں وہ استقامو اور وہ جھکے بھی نہیں آجز بھی نہیں ہوئے باطل کے سامنے واللہ یحب الصابرین اور اللہ ڈٹ جانے والوں کو پسند کرتا ہے یہ قربانیوں کی مثال تمہارے سامنے ہے اور تم تو خیر امت ہو اور تم تو اب انسانیت کے لیے قدوہ ہو انسانیت کے لیے نمونہ اور معیار حق ہو پھر تمہیں کیسی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے وہ كَانَ قولا ہوں اور سنو اتنا عرصہ انہوں نے قربانیاں دیں جھکے نہیں دبے نہیں کمزور نہیں ہوئے ہمت نہیں ہاری تو اللہ سے مانگتے کیا تھے اللہ سے یہ نہیں مانگتے تھے کہ چھٹی دے دے بہت زمانہ ہو گیا ہم کو تیرے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے وما كَانَ قَوْلَهُمْ اور نہیں تھی ان کی کوئی بات مگر یہ ان قالو کہ انہوں نے کہا ان کی وجہ سے یہ کانا کا اسم قولہم خبر وما نا قولہم اور نہیں تھی ان کی بات کوئی شکایت نہیں کوئی شکوہ نہیں کوئی بات نہیں کی مگر انہوں نے یہ بات کہی ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا ذنوبنا معاف کر دے تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو ہم اس پر سلا نہیں مانگتے بس گناہوں کی معافی مانگتے ہیں چھٹی نہیں مانگتے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں وہ اس راسنا امرینا اور ہماری زیادتی کو معاف کر دے فی امرینا ہمارے معاملے میں ہماری زیادتی کو مطلب اس کام میں لگ کر کو اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی یہ بہت بڑا کام تھا وہ ہمیں معاف کر دے ہم تو صرف یہ مانگتے ہیں اور یہیں سے سنت ہو گیا کہ جب بھی کوئی کام کر کے آپ دین کا فارغ ہوں تو آپ اس پر استغفار کریں کہ جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا وہ سراف اداسی امرینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹتے تھے تو کیا پڑھتے تھے صدق اللہ وعدا ونصر عبدا وحزم الاحزاب وحدا الحدا عابدون لربنا حامدون توبہ کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے وہاں واپس پلٹتے ہیں اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اور تمام لشکروں کو تن تنہا شکست دے دی یہ دعا کرتے ہوئے واپس ہوتے ہیں وہ سب بھی تقدام اور ہمارے قدموں کو جما دے چھٹی کہاں مانگتے ہیں یہی مانگتے ہیں کہ یہی جان نکل جائے ون سر نار کو اور ہمیں انکار کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں ان سرنا ہماری مدد فرما ہمیں فتح نصیب فرما ان کو شکست عطا کر اللہ ثوابط دنیا یہ تھے وہ لوگ جن کو دیا اللہ نے تھا تو آتا ہوں ان کو دیا اللہ نے دنیا دنیا کا بدلا بھی دنیا میں کیا بدلا ملا یہ ڈٹ جانے کی توفیق تھی قربانیاں دے دے کر بھی نہ گھبرانے کی اللہ نے ان کو ہمت عطا کی حوصلہ عطا کیا وہ حسن ثواب آخرا اور کتنا اچھا ہے آخرت کا ثواب اور ان کو آخرت کا بہترین بدلہ عطا کیا اصل بدلہ تو آخرت کا ہے واللہ یحب المحسنین اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے غزوہ احد کی ایک ایک بات پر تبصرہ ہو رہا ہے کیوں یہ حالات آئندہ بھی پیش آ سکتے ہیں امیر بھی شہید ہو سکتا ہے ذمہ دار لوگ بھی مارے جا سکتے ہیں تو کیا باقی لوگ بھاگ جائیں ان ہر او قتلتا اگر تیرے ٹکڑے ہو جائیں تجھے قتل کر دیا جائے شرک کا ساتھ نہیں دینا اور اگر تیرے سارے ساتھی بھاگ جائیں یا سب مر جائیں میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی فتنگ فتنقلبوا خاسرین کم مقام ہیں جہاں پر منافقوں کو قرآن پاک نے براہ راست کافر کہا ہے ورنہ کئی مرتبہ کہا جاتا ہو ایمان والوں اور اشارہ ہوتا ہے کہ وہ منافقوں تم بھی مسلمانوں کی لسٹ میں ہو یہ منافقت والے کام کیوں کرتے ہو لیکن یہ ہے وہ موقع اور آگے بھی آ رہا ہے ایک جگہ کہ جہاں سیدھا ان کو کہا کافر ہو اے ایمان والو ان تطیعو اگر تم اطاعت کرو گے بات مان لو گے اللہ کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اور سب نے کہا کہ اس سے مراد کون تھے وہ منافق جو کہتے تھے واپس مڑو یہ کوئی جنگ تھوڑی ہے یہ تو صرف اپنے آپ کو مارنا ہے اگر تم ان کی بات مان لیتے یہ ردو کم اعلی بھی تم تو وہ پلٹ دیں گے تم کو اعلی آقا بھی تم تمہاری ایڑیوں کے بل فتن قلب خاصرین پھر تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے اور یہ آئندہ کے لیے تنبیہ ہے کہ اس طرح کے منافق آئندہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں مت ان کی باتیں مانو ان کی باتوں پر مت جاؤ اللہ کی بات مانو اللہ کے حبیب کی بات مانو بل اللہ مولا بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے وہ تمہارا کام بنانے والا ہے وہ تمہارا دوست ہے وہ خیر الناصرین اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے کوئی تمہارا ساتھ دے نہ دے اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ کہتے تھے اتنے زیادہ کافر کیسے لڑو گے مر جاؤ گے سنلقی فی قلوب الذین کفروا ان قریب ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا کیا ڈالیں گے ارب روب ڈالیں گے خوف اور ڈر ڈالیں گے ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں کیوں ڈالیں گے وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں ہیں تو بندے مگر کتنے گندے بما اشرکو ان کے شرک کرنے کی وجہ سے باللہ ہی اللہ کے ساتھ اور کس کو شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ لم ينزل به سلطانہ جس کے بارے میں جس کے شریک ہونے کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری بے دلیل لوگوں کو بے دلیل ہستیوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے اس جرم کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں میں روب ڈالے گا اور یہ روب قیامت تک رہے گا کہ ان کے دل میں کبھی بھی جنگ میں اطمینان قلب ان کو حاصل نہیں ہوگا اور یہ دنیا میں سزا وہ ماں باہ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بیس المسی بیس مسو عالمین اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا وہ بیسا اور کتنا ہے مسوا ٹھکانہ لوٹ کر جانے کی جگہ الظالمین ظالموں کی چنانچہ یہی ہوا ان کے دلوں میں اللہ نے روک ڈالا کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ جب کافروں نے پلٹ کر مسلمانوں کو شکست دے دی تھی پھر کون سی طاقت تھی جس نے کافروں کو مجبور کیا کہ میدان چھوڑ کر وہی بھاگے مسلمان نہیں بھاگے وہی کافر بھاگے کس نے بھگایا ان کو الاسد کا واقعہ آ رہا ہے وہاں سے اس نے انہوں نے پلٹنے کی کوشش کی مگر نہیں پلٹ سکے پھر وہاں سے بھی بھاگے یہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں روک ڈالا گیا تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم کن سے الجھ گئے ہیں ہمیں تھوڑی سی فتح ہو گئی ہے جا کے مکہ میں ڈھینگے مار لیں گے ہم کہیں گے ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا بس کافی ہے بھاگو واپس اور فرمایا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کامیابی کا وہ تو اللہ سچ کر دکھ چکا تھا وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اور یقین اللہ نے سچ کر دکھایا تھا تم تم کو وعدہ ہو اپنا وعدہ کب عید تو جب تم کاٹ رہے تھے ان کو حد یا خسو کے معنی قتل کرنا کاٹنا جنگ کے شروع میں تو تم ان پر ٹوٹ پڑے تھے وہ بھاگ رہے تھے تم ان کو کاٹ رہے تھے ہی اللہ کے حکم سے یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی جب تم کمزور پڑ گئے جب تم سے غلطی ہوئی جب تم پھسل گئے وَتَنَازَعْتُمْ فِي تم فی اور تم نے معاملے میں جھگڑا کیا عبداللہ ابن جبیر سے کچھ نیچے اترے اور کچھ وہاں پر رہے وَعَصَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی من بعد ما اس کے بعد کہ اراکم ما تحبون دکھا دیا تھا اللہ نے تم کو ما تحبون جو تم پسند کرتے تھے اور پھر ایک عجیب بات کہ تمہارے دل میں صرف اللہ کی محبت تھی اور اللہ کی چاہت تھی اور اللہ کی چاہت ہونی چاہیے تھی لیکن من تم یرید الدنیا تم میں تھے تھے کچھ یرید الدنیا جو دنیا چاہتے تھے میں عرض کر چکا صحابہ ہیں نیچے اترے ہیں ان کو معلوم ہے کہ غنیمت اکٹھا کرنے والے کو نہیں ملتی ہے غنیمت تو اس کو ملے گی جس کو امیر المومنین دے گا لیکن خیال کیوں آ گیا تھوڑا سا تمہارے دل میں خیال کیوں آیا جس سے انسان محبت کرتا ہے محبوب کبھی نہیں چاہتا ہے کہ میری محبت میں کسی اور کو بھی یہ شریک کرے غیرت عشق میری وہ راہ نہیں گوارا کرتی جس میں دھندلا سے نقش پا مل جائے کسی کے اور کے نشان قدم بھی ملے کہ کوئی اور بھی یہاں گیا تھا تمہارے دل کے اندر دنیا کا گزر کیسے ہوا وہ مَنْ يُرِيدُ دخرہ ہاں کچھ تم میں سے کچھ تھے جو آخرت کو چاہتے تھے ثُمَّ سارا عَنْهُمْ پھر پھیر دیا اللہ نے تم کو عنہم ان سے تم ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور وہ بھاگ رہے تھے لیکن پھر وہ وقت آیا کہ تم کو ادھر پھیر دیا اب وہ پیچھے اور تم آگے لی اب تلیہ تم تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے آزمائش میں مبتلا کرے تو آپ کوئی تبصرہ کرے کہ اچھا صحابہ نے غلطیاں کی ان کی غلطی تو دیکھو ان کو صرف خیال آ گیا اس کے اوپر اتنی ڈانٹ ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ لام بھی اور قد بھی دو تحقیقیں اور یقیناً عفا عنكم اللہ نے تم کو معاف کر دیا جو ہوا سب گزر سب معاف اب نہیں کوئی تبصرہ کر سکتا واللہ ذو فضل المؤمنین اللہ ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے یہ کتنا بڑا فضل ہوا ان ولا احد والرسول يدعوكم في اخراكم اس منظر کو یاد کرو عہد کا منظر آپ کے سامنے جو وہاں گئے ہوں ان کو ہوگا کس طرح جبل رومات پیچھے ہے سامنے عہد کا پہاڑ ہے جب یہاں حالات خراب ہوئے تو لوگ عہد کے پہاڑ کی طرف چڑھے جا رہے ہیں دوڑے ہوئے اسی کی طرف اشارہ اس عید اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو دکھائے جب وہاں جائیں تو کوشش کیجئے سمجھنے کے اس نقشے کو یاد کرو جب تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر ولا تلونا اور یہ وہی لیم بھی الجنتہ اپنی زبانوں کو موڑ کر اس کے معنی مڑنا ولا تلونا اور تم مڑ نہیں رہے تھے اللہ حدن کسی کی طرف آگے جا رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے کیا ہو رہا ہے ور رسول یدعوکم حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم تم کو بلا رہے تھے فی اخراکم تمہارے پیچھے سے یہ اخرا صفت بنتا ہے موصوف نہیں ہے یہاں کیا ہو سکتا ہے اکثر حضرات نے کہا فی الصفوف اخراکم اخرا تمہاری پیچھے کی صفوں سے وہاں بھی صفیں موجود ہیں آپ میدان جنگ میں پہاڑ بن کر کے کھڑے ہیں وہاں سے آپ بلا رہے ہیں عباد اللہ انا رسول اللہ اللہ کے بندو ادھر آؤ میں زندہ ہوں میں موجود ہوں میری طرف آؤ یدعوکم فی ما فاتکم ولا ما اصابکم غم تو اللہ نے بدلے میں تم کو دیا غم غم بےغم غم کے بدلے میں دو ترجمے اس کے کیے گئے اور دونوں مقصود ہو سکتے ہیں تم کو غم کے بدلے میں غم دیا تم نے کیا غم دیا تھا جس کے بدلے میں غم تم نے میرے محبوب کو غمگین کیا وہ زخمی ہو گئے اس کے بدلے میں تم کو بھی غم ملا ستر لوگ تمہارے شہید ہو گئے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا کس طرح مسلح کیا گیا اور ان کو بھی کیا گیا اس غم کے بدلے میں تم کو غم ملا اور دوسرا مانا غم پر غم عَلَى غَمًّا یہ معنی میں کے غم بالا غم تم کو دیا گیا ایک غم یہ ہوا کہ ہماری وجہ سے محبوب کبریا کو دکھ پہنچا اور دوسرے اپنے ساتھی شہید ہو گئے یہ اس سے بڑا کوئی غم کوئی غم ہو سکتا ہے غم پر غم دیا تم کو لیکن اس میں بھی ایک نفع تھا کیا نفع علی ما فاتکم تاکہ تم غمگین نہ ہو جو علی ما فاتکم اس چیز پر جو تم سے چھوٹ جائے تم کو غم کا خوگر بنایا گیا غم کا خوگر ہو انسان تو کٹ جاتا ہے غم غالب بیچارے نے بھی کہا تھا مصیبتیں اس قدر پڑی مجھ پر کیا آسا ہو گئیں یہ کیوں غم بالا غم دیا گیا تاکہ آئندہ غم ہو تو تم سہ جاؤ لکی لا تحزنوا تاکہ تم نہ غمگین ہو علا ما فاتکم جو تم سے چھوٹ گیا ولا ما اصابکم اور جو تم کو پہنچے واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ خبر رکھنے والا ہے تم جو کچھ کرتے ہو ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا ثم انزل پھر اتارا اللہ نے علیکم تمہارے اوپر من بعد الغم غم کے بعد اتارا کس کو امنتن امن کو اتارا سکون کو اتارا چین کو اتارا سکینہ کو اتارا وہ کیا چیز تھی چین آگے بدلا رہا ہے معاسن یعنی اونگ کو تمہارے اوپر اتارا میدان جنگ میں چاروں طرف سے سواریں چل رہی ہیں نیزے چل رہے ہیں تیر چل رہے ہیں وہاں نیند آئے کسی کو کیا یہ ممکن ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے میدان جنگ میں نیند آتی ہے اور صحابہ کو نیند آئی کتنی کسی کی تلوار چھوٹ رہی تھی بار بار تلوار چھوٹتی ہے پھر اٹھاتے ہیں کتنی نیند آ رہی ہے اور نیند دن بھر کی تھکاوٹ آپ کی تھوڑی دیر سوتے ہیں ساری تھکاوٹ ختم صبح کا یہ تھکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ پروردگار نے ایسی اونگ اتاری جتنی تھکاوٹ تھی سب ختم جو دلوں پر پریشانی کے اثرات تھے سب ختم نحاسن اونگ بنا کر اتارا میں نے اپنے استاد سے سنا اور انہوں نے اپنے استاد مدنی کا حوالہ دیا آپ حضرات کو بھی سناتے ہیں ڈر کا فرمایا جو درس میں ہوں گا وہ شیطان کی طرف سے اور جو جنگ میں ہوں گا وہ رحمان کی طرف سے جو جنگ میں نیند آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے اور جو درس میں آئے تو وہ شیطان کی طرف سے آپ کہیں شیطان راہی بند ہے رمضان کا ہے ارے وہ بڑے بڑے مردت شیاتی بڑے بڑے شیطان بند ہیں ہم جیسے کمزوروں کے لیے چھوٹے چھوٹے شتونگڑی کافی ہیں کوئی سلا دیتے ہیں وہ تھی ایک جماعت کو من تم تم میں سے چھائی ہوئی تھی ایک جماعت کے اوپر وہ اونگ مگر میں نے کہا کہ منافقین اکثر تو مدینہ میں رہ گئے تین سو یہاں سے واپس بھاگے لیکن کچھ ابھی بھی اکا دکا موجود تھے ان کا ذکر بھی آتا ہے وہ وہاں رہ کر کے یہ بدحواسی کی باتیں پھیلا رہے تھے کہ کسی طرح مسلمان ڈر جائیں مگر یہ جو حالات خراب ہوئے تو اس طبقے کو تو نیند آ رہی ہے میدان جنگ میں سو رہا ہے اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا کیا سوچ رہا ہوگا کیا درویش ہیں کہ تلواریں چل رہی ہیں اور یہ سو رہے ہیں یا بھی ان کو نیند آ رہی ہے اور ایک دوسری جماعت تھی وہ طائفتن ہو سکتا ہے وہ وہاں ہو ہو سکتا ہے وہ مدینہ میں ہو وہ ایک گروہ تھا قد احمت ہم انفسہم احمت فکر مند بنا دیا تھا ہم ان کو انفسہم ان کی جانوں نے ان کو تو اپنی ہائے ایسا نہ ہو مدینہ میں گھس جائیں اب ہمارا کیا بنے گا اب کیا کریں گے یا ظنون بلّہ وہ گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں غیر الحق گمان کرتے تھے کہ وہ وعدے شادے سب ایسے ہی گئے جی مدد کریں گے مدد کریں گے مدد تو آئی نہیں زن الجاہلیہ کون سے گمان جاہلیت کے گمان کرتے تھے یہ منافق تھے یقولون وہ کہتے تھے اللہ نامن الامر من شہید کیا ہے ہمارے لیے معاملے میں کوئی اختیار ہمیں کوئی اختیار ہی نہیں ہماری کوئی بات ہی نہیں مانے گی ہم نے کہا تھا مدینہ میں رہ کر کے جنگ کریں گئے تھے میدان میں ملا سب کیا ہوا وہاں یہ وہ طبقہ تھا جن کو اپنی پڑی ہوئی تھی قل ان الامر كله لله آپ ان سے کہہ دیجئے اختیار سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے اللہ جو چاہتا ہے سو ہوتا ہے تمہیں اپنی فکر پڑی ہوئی تو اپنے آپ کو بچاؤ یخفون فی انفسہم وہ چھپاتے تھے اپنے دلوں میں ما لا یبدون لکم لک جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے آپ کے سامنے کیا کہہ رہے تھے مجھے ہائے ہائے آپ زخمی ہو گئے ہم بہت دکھی بہت غمگین ہیں لیکن کیا کریں ہماری بات نہیں مانے گئی فرمایا چھپائے ہوئے ہیں اندر سے خوش ہیں بڑا مزہ آیا اچھا ہوا یقولون لو کان لنا من الامر شیء کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے میں کوئی اختیار کچھ ہوتا ماں قتل نہ ہا ہونا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے ہائے اگر ہماری بات مانی جاتی تو ہم اس طرح یہاں گاجر مولی کی طرح تھوڑے کٹتے یہ ستر لوگ ہمارے شہید ہو گئے حضرت حمزہ مسلح بنا دیے گئے ہم شہید نہ ہوتے ہم نہ مارے جاتے ان بدبختوں کو کہاں شہادت نصیب ہوئی یہ بڑی مکاری کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرتے تھے کہ مسلمان شہید ہوئے گویا ہم شہید ہوئے نا جی ہم مرے نا اور یہ اشارہ ہے قیامت تک بھی ایسے بدباطن پیدا ہوتے رہیں گے آپ کے مصیبتوں پر کہے لگائیں گے دل میں لیکن ظاہری طور پر کیا کہے ہمارا بڑا نقصان ہوا ہمارا کس کا تیرا کیا تعلق ہے ایمان والوں سے لیکن یہ صرف دکھانے کے لیے ماں قتلنا ہا ہونا ہم یہاں نہ مارے جاتے کل لو کن تم فی بوتی کم آپ فرما دیجئے لو کن تم اگر تم ہوتے فی بوتی کم اپنے گھروں کے اندر لا فرازا تو ضرور بھی ضرور نکل کر آتے الذین کتب علیہم القتل وہ لوگ جن کے اوپر قتل ہو جانا لکھا گیا تھا مزاجہم اپنے گرنے کی جگہ اپنے لیٹنے کی جگہ اپنے قتل ہو کر کے گرنے کی جگہ ضرور نکل کر کے آ جاتے مگر تمہارے مقدر میں تو شہادت تھی ہی نہیں اس لیے تم آئے نہیں نکل کر بستروں میں چارپائیوں کے نیچے چھٹتے رہے ولی ابلی اللہ معافی صدور معافی کلو کم آہا کیوں ہوا یہ فرمایا اس لیے ہوا نا لیبتلی اللہ ما فی صدورکم تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے ما اس چیز کا فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے تمہارے دل میں ایمان تھا اس لیے ایسے حالات کے اندر بھی پہاڑ بن کر کے کھڑے ہو گئے اور جن کو شہادت ملی وہ بھی خوش اور جو کنارے پر تھے وہ اس لیے پریشان کہ ہم کو کیوں نہیں یہ موقع ملا ہے اور منافقوں کی یہ باتیں سامنے آئیں تو ان کا بھی امتحان ہو گیا کہ دل کے اندر کیا چھپائے ہوئے ہیں فِي قُلُوبِكُمْ اور تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ دے جو تمہارے دلوں کے اندر ہیں چھان کر کے ظاہر کر دے ایمان والوں کا ایمان سامنے آئے بےمانوں کی بےمانی سامنے آئے واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ تعالیٰ جانتا جاننے والا ہے بذات الصدور سینے والیوں کو سینے والیوں سے مراد سینے والی باتوں کو جو سینوں میں چھپی رہتی ہیں اللہ سے چھپ کر نہیں رہ سکتی ہیں اوپر فرمایا تھا یقیناً اللہ نے تم کو معاف کر دیا لیکن خاص طور سے وہ دو جماعتیں جو شروع شروع میں جن کے قدم اکھڑنے لگے تھے یا دوسرے حضرات جو یہاں سے واپس پلٹے تھے وہ پھر بھی اپنی جگہ پریشان کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے ناراضگی باقی ہو اب ان کی طرف بطور خاص اشارہ کر کے فرمایا ان کو بھی معاف کر دیا گیا لیکن ان سے ایسا ہوا کیوں فرمایا چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تھی اس غلطی کی وجہ سے شیطان کو صفوں میں گھسنے کا موقع ملا اور اس کے بعد ان سے یہ غلطی کروا دی اور اب اشارہ کن کی طرف ہو جو پہاڑ سے اترے تھے ان سے ذرا سی اترنے کی غلطی ہوئی یہ غلطی تو ان سے ہو گئی اب شیطان گھس گیا اور شیطان نے پھر پہاڑ کی طرف دوبارہ دوڑانے پر مجبور کیا مگر یہ سب کچھ ہم نے معاف کیا ان الذين تولوا بے شک وہ لوگ جو مڑے تھے تم میں سے یوم التقى الجمعان اس دن التقا جب ملی تھی الجمعان دو جماعتیں جب دو جماعتوں کی مٹھ بھیڑ ہوئی تھی ان نمل بے شک پھسلایا تھا ان کو الشیطان و شیطان نے ببعض ما دماغ کا سبو ان لغزشوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائی تھی جو ان سے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی وہ کیا غلطی ہو گئی تھی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ذرا سی غلطی ہو گئی کہ نیچے اتر گئے ذرا سی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتحادی غلطی ہوئی جان بوجھ کر نیچے نہیں اترے اس لیے اترے جو ہمارے بھائی غنیمت جمع کر رہے ہیں اب چلو عَفَا لقد اللہ لیکن اس سے ہم ایک سبق حاصل کر سکتے ہیں وہ کیا جو زیادہ چون چرا میں پڑتا ہے وہ پھنستا ہے اور جو آنکھ بند کر کے حدیث پر عمل کرتا ہے اس کا بیڑا پار ہوتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ عَنْهُمْ اور یقیناً اللہ نے معاف کر دیا ان کو بھاگنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر لوگوں نے یاد دلایا کہ دیکھیے جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ خطائیں یہ لغزشیں ہیں وہ غزوہ بدر میں بھی نہیں جا سکے تھے اور پھر جنگ عہد سے بھی واپس پلٹے تھے اور رافضیوں نے تو اس کو خوب نمک مرچ لگا کر ان باتوں کو پھیلایا لیکن اس وقت میں انہوں نے جواب دیا فرمایا غزوہ بدر میں نہیں گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے نہیں گئے تھے آپ کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی وہ جانا چاہتے تھے رو رہے تھے کہ یہ پہلا غزوہ ہے اور میں پیچھے رہوں لیکن آپ نے فرمایا نہیں رقیہ بیمار ہیں اگر تم چلے جاؤ گے ان کو پانی کون پلائے گا اور جب غنیمت بانٹی گئی تو ان کا حصہ رکھا گیا اور ان کو شامل شمار کیا گیا اور یہی ہوا آپ کی بیٹی کا انتقال بھی ہو گیا اگر وہ نہ رہتے تو کفن دفن کا انتظام کون کرتا اور فرمایا کہ رہی بات غزوہ عہد کی تو وہاں تو حالات ہی ایسے پیش آئے تھے کہ کتنے لوگ ادھر کو بھاگے ادھر کو بھاگے مگر اللہ نے سب کو معاف کر دیا اور انہوں نے فرمایا کہ مگر اے بدبختو تم معاف نہیں کرتے ہو اور کچھ بدبخت آج بھی ایسے ہیں جو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ان اللہ غفور بے شک اللہ بخشنے والا وہ تو معاف کر رہا ہے حلیم برداشت کرنے والا اس نے سب برداشت کیا سب معاف کیا اور آگے آ رہا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کیا اللہ نے بھی معاف کیا محبوب کبریا نے بھی معاف کیا اور معافی کا اعلان بھی کر دیا مگر ابھی بھی بد باطن ایسے ہیں جو کہتے نہیں نہیں ہم نہیں معاف کریں گے یا یو الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا کالذین کفروا مت ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا وقالوا لاخوانہم اور کہا اپنے بھائیوں سے اذا ضربوا الارض جب وہ چلے ان کے بھائی زمین میں او كانوا غزا یا جی ہاں، جب ہوتے ہیں ان کے بھائی جہاد کرنے والے غزن غازی کی جمع جہاد کرنے والے کیا کہا لو عندنا کاش کے ہوتے وہ ہمارے پاس ما ماتو تو نہ مرتے وہ وما قتلوا اور نہ وہ قتل کیے جاتے اپنے بھائیوں سے کہا اور کافروں نے کہا یہ میں نے کہا تھا کہ یہ ہیں دو موقع جہاں منافقوں کو سیدھا کافر کہا گیا یہ کافر تھے ایمان والوں کو کہتے تھے رکو مت جو ادھر مت جہاد کرو وہاں تو سیدھا موت کے منہ میں جانا ہے وہ جہاد تھوڑا ہے جنگ تھوڑی ہے ایک طرف پوری دنیا اور ایک طرف مٹھی بھر لوگ کیسے جنگ ہے یہ اور جب وہ شہید ہو گئے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے کہتے ہائے افسوس اگر ہماری بات مانی ہوتی ہمارے پاس رہتے ماں ماتو نہ مرتے وما قتلو اور نہ وہ شہید کیے جاتے فرمایا یہ بات وہ کیوں کہتے ہیں لیا جعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ اس بات کو حسرتا افسوس کرنے کا ذریعہ فی قلوبہم ان کے دلوں میں بس اسی طرح کے باتیں کرتے رہیں واللہ و یمیت حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے و یمیت اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے جس کو مارنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا جس کو بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا واللہ بما تعملون بصیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ فی اللہ اور اگر تم قتل کر دیے گئے قسم بخدا جب یہ اللہ اس طرح آتا ہے اس سے پہلے واللہ ہی چھپا ہوتا ہے قسم بخدا لائن قتل اگر تم قتل کیے جاؤ گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں او متم یا تم اللہ کے راستے میں ہوں گے اور اپنی موت مر جاؤ گے لمغفرت من اللہ تو اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش اور اور اللہ کی طرف سے ملنے والی مہربانی خیر مما یجمعون بہتر ہے مما ان تمام چیزوں سے یجمعون جن کو وہ جمع کرتے ہیں یعنی کہ تم جمع کرتے ہو وہ جن کو منافق جمع کر رہے ہیں کہتے ہیں گھر بیٹھ کے ہم نے یہ کمایا وہ کمایا کچھ نہیں کمایا جو ثواب اور جو مقام اور جو مرتبہ تم نے حاصل کیا ان کی اس کی ہوا بھی ان کو کہاں لگ سکتی ہے وَلَئِن أَوْ قُتِلْتُمْ اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِن مُتْتُمْ اور قسم بخدا ان مُتْتُمْ اگر تم مرو گے او تم یا تم قتل کیے جاؤ گے جس حال میں بھی تمہاری موت آئے گی لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ اللہ ہی کے طرف تم کو جمع کیا جائے گا جانا تو اسی کے در پر ہے مطلب اگر گھروں میں رہو گے تو بچ جاؤ گے اللہ کے راستے میں گئے موت نصیب ہو گئی بلند مقام مل گیا اگر گھروں میں رہو گے تب بھی تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے پھر کیا جواب دو گے وہاں سوال ہے اتنا بڑا مسئلہ پیش آیا یہ چند لوگوں نے غلطی کی اور ستر لوگوں کی موت کا باعث بن گیا اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا یہ چھوٹا مسئلہ ہے ان لوگوں کو پھر معاف کر دیا گیا ان کو تو معاف نہیں ہونا چاہیے فوجیوں تک کا تو کورٹ مارشل ہوتا ہے کہا ہاں صبح و شام ہوتا ہے دنیا بھر کی جیلیں بنی ہوئی ہیں فوجیوں سے فوجی غلطی کرتے ہیں جیلوں میں جاتے ہیں لیکن یہ اللہ کے راستے کے فوجی ہیں اللہ نے ان کو معاف کیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے کا پروردگار نے چج عطا فرمایا کیسے فرمایا ہم نے آپ کو دل کی نرمی عطا فرمائی آپ ان کے لیے نرم ہو گئے آپ نے سب کو معاف کر دیا اور جب معاف کر دیا تو ان کے دنوں کے اندر کیسے جذبات ہوں گے آپ کی محبت کے لیے قربانیوں کے کیسے جذبات ہوں گے کہ ہم سے اتنی بڑی خطا ہوئی اور سب معاف اللہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ما ماں یہ ما زائدہ فبی رحمت من اللہ اللہ کی اس مہربانی کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملی لنت لهم آپ ان کے لیے نرم ہو گئے آپ نے بھی سب کو معاف کر دیا کسی سے کوئی گلا کوئی شکوا کوئی شکایت نہیں اللہ اکبر اور آپ کے نرم ہونے میں ہی آپ کا کمال ہے کسی میں بہتری ہے کتنے نرم تھے آپ اس موقع پر بھی سب کو معاف کیا اور ایک اور غزبے کی بات سنا دیتا ہوں ایک سریا بھیجا آپ نے چند لوگ بھیجے دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی بہت ہی زیادہ واپس پلٹ آئے خیال آیا کہ اگر پوچھا گیا کہ واپس کیوں آیا حالانکہ آئے تو اس لیے تھے کہ واپس جائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت حال بتائیں اور عرض کریں کہ بہت بڑی تعداد ہے اور کمک بھیجی جائیں لیکن پھر بھی احساس ہوا اس احساس کی وجہ سے پہاڑوں میں چھپ گئے کہ کیسے جائیں گے کیا منہ دکھائیں گے مگر کتنے دن چھپتے پیٹ میں چوہے ناچنے لگے آخر مجبور ہوئے ایک دن فجر کی نماز کے وقت میں مسجد نبی پہنچے آپ نماز کا سلام پھیر کر کے جو باہر تشریف لانے لگے تو یہ حضرات اندر سے باہر دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے آپ باہر تشریف لائے سب نے یک زباں ہو سکا السلام علیکم یا رسول اللہ نحن الفارون سلام قبول کیجئے اے اللہ کے حبیب بھگوڑے آ گئے اعتراف جرم ہم سے غلطی ہو گئی ہم بھاگ کر کے آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نرمی ہے ایک لمحے کے لیے آپ نے سوچا نہیں اس سے پہلے ارشاد فرمایا فرمایا لا بد ان تم آفارون وہاں نامفی آتی تم نہیں تم بھگوڑے نہیں ہو میری طرف سے سلام قبول کرو تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو اور میں تمہاری جماعت کا آدمی ہوں میں تمہارا ساتھی ہوں اور کیسا دل ٹھنڈا ہو گیا ہوگا جب آپ نے فرمایا ہوگا میں تمہارا ساتھی ہوں وم تفقن اور اگر آپ ہوتے سخت مزاج تند مزاج ہوتے غلیظ القلب سخت دل ہوتے لن فضو لن ان فضو تو ضرور بھی ضرور کھسک جاتے وہ من حولی کا آپ کے پاس سے تھوڑی تھوڑی باتوں پر سزا دیتے کون آپ کے پاس رہتا فا آہا میں نے معاف کر دیا آپ آپ بھی معاف کر دیجیے اللہ اکبر اللہ اپنے محبوب سے فرمائے آپ بھی معاف کر دیجیے اور پھر بھی کوئی یہ غلطیاں بیان کریں فا آپ معاف کر دیجئے ان کو بس لَهُمْ اور آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیے ہم سے ہم سے بخشش کی دعا کیجئے اس سے بہت زیادہ دل کی صفائی ہوتی ہے یہ ہم کو بھی سنایا گیا جو تم پر ظلم کرے تمہارا ساتھی معاف کرو پھر اللہ سے نفلیں پڑھ پڑ کر کے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرو اس سے تمہارا دل اور صاف ہوگا لیکن ابھی اس بیچارے کو شک رہے گا کہ پتہ نہیں معاف کیا نہیں کیا شاورہم فی فل امر اور ان کو معاملے میں مشورے میں شریک کیجیے شاور مشورہ کیجیے ان سے معاملات میں جب ان کو مشورے میں شریک کریں گے ان سے مشورہ کریں گے اب ان کا دل صاف ہو جائے گا کہ ہماری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں فَإِذَا عَزَمْتَ کا عَلَى اللَّهِ اللہ مشورہ کر رہے تھے اب مشورے میں کر لیا ایک ارادہ اس کے بعد کوئی بات آئے تو چھوڑ دیجئے فتوکل علی اللہ پھر بھروسہ کر لیجئے اللہ پر ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ فلا غالب لکم زبردست تبصرہ اس غزوہ احد اور غزوہ بدر کو ملا کر کے ایک نتیجہ نکلا کیا نتیجہ نکلا ينصركم اللہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا فلا غالب لکم تو تم پر کوئی نہیں غالب آنے والا آ سکتا ہی نہیں کون غالب آئے گا اگر اللہ مدد کرے اس سے لیے اگر غلبہ چاہتے ہو اللہ سے مدد مانگو اور تقوی اختیار کرو وَإِن یقورکم اور اگر اللہ تم کو رسوا کر دے لفظی مانا اللہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے فمن ذلذی تو کون ہے وہ الذی ینصر جو مدد کرے گا کم تمہاری من دی ہی اس کے بعد یہاں تو بہت کہتے ہیں کالے کریں گے گورے کریں گے فلاں کریں گے فلاں کریں گے لیکن اللہ کہتا ہے کون کرے گا اس کے بعد تمہاری مدد اللہ رسوا کرنا چاہتا ہے تمہیں کوئی کامیاب کر سکتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے وما کان نبی ان اللہ جہاد میں کامیابی کے لیے ایک یہ بھی ضروری ہے کہ مال غنیمت میں خیانت نہ ہو جب مال غنیمت میں خیانت ہوتی ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے غزوہ بدر میں اور بعد نے کہا غزوہ احد میں یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک چھوٹا سا کمبل تھا مال غنیمت کے ڈھیر میں وہ نظر نہیں آنے لگا لوگوں نے کہا کہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت سے پہلے کسی چیز کو پسند کر لینے کا اختیار ہے شاید کہ وہ آپ نے پسند کر لیا ہو لیکن اگر پسند کر لیا ہوتا تو سب کے سامنے کیا ہوتا نا سب کو دکھا کر کیا ہوتا نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کا خیال جائے اللہ نے برداشت نہیں کیا فوراً آیت نازل ہوئی ما کان النبی ان یغلا وما کان اور نہیں ہے مناسب اور نہیں ہے ممکن کسی نبی کے لیے ان یغلا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے دیکھیے چوری ساری بری ہے لیکن جو مال غنیمت میں چوری ہوتی ہے چونکہ وہ مشترک مال میں چوری ہے قیامت کے دن ان تمام لوگوں کو جواب دینا ہے جن جن کا اس میں حصہ تھا اس لیے اس کی شناخت بھی بہت سخت ہے اس لیے اس کا نام سرقانی اس کا نام الگ سے رکھا گیا غلول مال غنیمت میں چوری کرنا خیانت کرنا لیکن کیا بدقسمتی کا یہ محاورہ ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی مال یوں ہی لوٹا جاتا ہے کہتے ہیں تو مال غنیمت سمجھ کر لوٹ رہا ہے وہ ہے مال غنیمت لوٹنے کے لیے ہے جبکہ مال غنیمت کی چوری تو ہزار ہاں چوریوں سے بڑھ کر ہے کتنی بری ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا ایک صاحب شہید ہو گئے لوگوں نے کہا بخ بخ ہنی اللہ الشہادہ ان کو شہادت مبارک ہو سیدھے جنت میں گئے آپ نے فرمایا مجھے تو پروردگار دکھا رہا ہے کہ ایک کمبل ان کے اوپر جہنم کی آگ بن کے لپٹ رہا ہے عرض کیا کیا ہوا فرمایا انہوں نے مال غنیمت میں سے ایک چھوٹی سی کملیاں اٹھا لی تھی اس لیے ابھی تک ان کی بخشش نہیں ہو رہی ہے اگر سب معاف کریں گے تب معاف ہوگا سب نے معاف کیا فرمایا ہاں اب اللہ بھی معاف فرمائے گا یہ تو سارے لوگوں کو جواب دینا ہے لیکن مال غنیمت اور اور حکومت کا مال جو سب کا مال ہے اس کو کہتے تو نے بیت المال سمجھ رکھا ہے یعنی بیت المال تو ہوتا ہی لوٹنے کے لیے ہے میرے پیسے کو تو نے بیت المال سمجھا و مکان اور ممکن نہیں کسی نبی کے لیے ان یغلا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے کیوں ومن یغلل اور جو کوئی خیانت کرے گا مال غنیمت میں یاتی لائے گا وہ اس چیز کو بما غلا غلہ جو اس نے خیانت کی ہے یوم القیامہ قیامت کے دن ثم توفا پھر پورا پورا دے دیا جائے گا کل نفس ہر ایک جان کو ماں کا جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا افمن اتبع رضوان اللہ اللہ کمن با بسخط من انبیاء مالی غنیمت میں خیانت کریں کیسے یہ تصور کیا ایک اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہے اور مال غنیمت کرنا اللہ کے غضب کا مستحق ہونا ہے تو کیا وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہونے کے کام کریں گے افمن اتبعا کیا وہ جس نے پیروی کی رضوان اللہ ہی اللہ کی رضامندی کی وہ ہو سکتا ہے کمن اس آدمی کی طرح باعا جو مستحق ہو گیا بسخط من اللہ اللہ کی طرف سے اس کے غصے کا وما واہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بیل اور بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی وہ جگہ ہم درجات عند اللہ یہ الگ الگ درجوں کے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک درجات درجات صاحب یہ الگ درجوں والے ہیں اللہ کے نزدیک واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں لقد من اذ رسولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے کوئی چیز لے سکتے ہیں آپ کا تو وجود ساری انسانیت کے اوپر پروردگار کا وہ احسان ہے کہ کسی احسان کو اس نے نہیں جتلایا کہ میں نے تم پر احسان کیا آپ کے وجود کو جتلایا کہ میں نے اپنے نبی کو بھیجا اس کا مطلب میں نے تم پر زبردست احسان کیا ورنہ تم کن بھول بھلائیوں میں مبتلا تھے کس کفر و شرک میں مبتلا تھے میں نے اپنا آخری پیمبر بھیجا جس کے ذریعے سے تم کو یہ بلند مقام نصیب ہوا لقد یقیناً من اللہ اللہ احسان جتلاتا ہے علی المؤمنین ایمان والوں پر احسان کیا اس نے اس بہاد فیہم جب بھیجا ان اللہ نے فیہم ان میں رسولا ایک رسول زبردست رسول من انفسہم انہی میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا میں نے بار بار تنبیہ کر دی کہ قرآن پاک بار بار کیوں کہتا ہے ان میں سے ان میں سے اور یہاں تو کہا ان کے نفسوں میں سے اس بات پر گویا نظر ہے قرآن کی ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو لوگوں کو اس شبہ میں مبتلا کریں کہ نوز باللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نہیں بلکہ کسی اور مخلوق میں سے ہیں اس لیے بار بار کہا جا رہا من انفسہم انہیں میں سے بھیجا انسانوں میں سے بھیجا آدم کی اولاد میں سے بھیجا قریشیوں میں سے بھیجا ہاشمیوں میں سے بھیجا مکیوں میں سے بھیجا انسانوں میں سے بھیجا آپ انسان ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں مرتبہ آپ کا بلند ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی مختصر لیکن ہیں پھر بھی انسانوں میں اسی آیت کے اوپر روح المعانی میں میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا روح المعانی غالباً یہاں ہے موجود روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی نے بہت پرانے عالم ولی الدین عراقی کا فتویٰ نقل کیا ہے کہ اگر کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں انسانوں میں سے ہیں یا کچھ اور ہیں وہ کہے میں نہیں جانتا ہوں کہ انسانوں میں سے ہیں آپ اور آپ بشر ہیں اگر وہ ایسا کہتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اس لیے کہ من انفسہم اس آیت کا وہ منکر ہے یتلو علیہم آیاتی ہی وہ تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو وہیزت اور وہ ان کو پاک کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ الکتاب اور وہ ان کو کتاب سکھاتے ہیں وَالْحِكْمَتَ اور ان کو حکمت اپنی سنت سکھاتے ہیں كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں زبردست اندھیروں میں ڈبکیاں لے رہے تھے اولما اولماسابت مصیبتہ کل تم انا ہاگا اور کیا جب پہنچی تم کو مصیبت کوئی مصیبت قد اصب تم مسلحا حالانکہ پہنچا چکے تھے ان کو اس سے ڈبل اس سے پہلے ان کے ستر گرفتار بھی ہوئے اور ستر ان کے مارے بھی گئے تھے اور تمہارے صرف ستر شہید ہوئے تو اس مصیبت پر کل تم تم نے کہا انا ہاگا اللہ کے حبیب ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور ہم ایمان والے ہیں انا حاضا یہ مصیبت آئی کہاں سے قل ہوا من عند انفسکم آپ کہہ دیجئے یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے آئی تم سے خطا ہوئی تم سے لغزش ہوئی اس کے اوپر یہ مصیبت آئی ان اللہ علی کل شیئن قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وما اصابکم یوم التقل جمعان فبئذن اللہ ولیعلم المؤمنین وما اصاب اور جو کچھ پہنچا یوم التقى الجمعان اس دن التقا ملی تھی جس دن الجمعان دو جماعتیں فباذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے ہوا وليعلم المؤمنين اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ایمان والوں کو وليعلم الذين نافقوا اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے الذين نافقوا جنہوں نے منافقت اختیار کی تھی اگر یہ صورتحال پیش نہ آتی تو ایمان والے اور منافق الگ الگ کیسے ہوتے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کیسے ہوتی بھیڑوں اور پروانوں میں کس طرح امتیاز ہوتا دودھ والے اور خون والے مجنوں کی پہچان کیسے ہوتی وکیل الحم تعالو اور کہا گیا ان سے ان منافقوں سے تعالو آؤ قاتل فی سبیل اللہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں ابد فا یا کم سے کم دشمن کا دفاع کرو مدینہ کا دفاع کرو اس لیے کہ تم نے بھی یہاں رہنا ہے اسی آیت سے مفسرین نے یہ بات ثابت کی کہ محض دفاع کے لیے بیٹھا رہنا یہ جہاد نہیں ہے اپنے آپ کو بچانا صرف بچاؤ کے لیے رہنا یہ الگ چیز ہے جہاد وہ ہے جو آدمی پوری قوت ارادی کے ساتھ اللہ کے راستے میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے جاتا ہے انگریز بد باطن اندر کے کالے انہوں نے اسلام پر مختلف پہلوؤں سے حملہ کیا پادری فنڈر کو بھیجا اور فنڈر بھی لکھتے ہیں اس کو اس نے مسلمانوں کے عقائد پر حملہ کیا ان سے مناظرے کرنے شروع کیے اور پھر انہوں نے مورخ شروع کیے خود حملہ کر رہے ہیں خود قتل و غارت کر رہے ہیں لیکن کتابیں لکھ رہے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیل گیا بھائی جب تم کتابیں لکھ رہے ہو آج اسلام تلوار سے پھیل رہا ہے کہ عیسائیت پھیل رہی ہے بچوں کو کون بیوہ کر رہا ہے عورتیں بچوں کو کون یتیم کر رہا ہے عورتیں کون بیوہ کر رہا ہے تو اسلام تلوار کی زور سے پھیلا کس نے پھیلایا اب کون تلوار چلا رہا ہے لیکن تاکہ ہماری طرف نظر نہ جائے اور لوگ کہ نہیں نہیں اسلام زور سے نہیں پھیلا تلوار سے نہیں پھیلا اسلام اخلاق سے پھیلا ان کی اس مکاری کو لوگ سمجھتے تھے لیکن کچھ نہ کچھ اثرات اس کے مرتب ہوئے ایک طبقے نے ان دنوں میں جو کتابیں لکھیں اس میں بہت زور دے کر یہ ثابت کرتے رہے کہ ایمان والوں نے آج تک جتنی قربانیاں دی ہیں وہ صرف دفاع کے لیے دیتے رہے زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے یہ اس کو پیام صلح دیتے ہیں وہ ان سے جنگ کرتا ہے یہ تو صرف بیچارے دفاع کرتے تھے انہوں نے الگ سے علاج کلمت اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا لیکن اسی دور میں وہ حضرات بھی باہمت لوگ پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر صرف دفاع کا نام جہاد ہے تو قاتلو فی سبیل اللہ او دفاع یا تو جہاد کرو اللہ کے راستے میں یا دفاع کرو اس کا کیا جواب دو گے دفاع کو تو شمار ہی نہیں کیا جا رہا ہے اس میں قالوا لو نعلم قتالا انہوں نے کہا لو نعلم قتالا یہ ہے وہ آیت آ گئی اگر ہم جانتے جہاد کو جنگ کو لتنا تو ہم تمہارا ساتھ دیتے ہم تمہارے پیچھے چلتے یہ ڈھنگ کی جنگ کہاں ہے یہ تو خام خواہ اپنے آپ کو مروانا ہے اگر ہم جان لیتے کہ یہ جنگ ہے ہم بھی لڑتے رہے اس سے پہلے پھر ہم تمہارا ساتھ دیتے ہم للکفر اقرب منهم للایمان اللہ فرماتا ہے آج تک ایمان والوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے لیکن اندر سے پکے کافر تھے آج تو ایمان والوں کے مقابلے میں تھے ہی کفر سے قریب ہم للکفری وہ کفر کے لیے یوم اس دن اقرب زیادہ قریب تھے منہم ان کے لل ایمان کے قریب ہونے کے مقابلے میں جتنا ایمان سے اپنی قربت ظاہر کرتے تھے آج ننگے ہو گئے کفر کے قریب پہنچ گئے یقولون افواہہم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں تھا واللہ اعلم اور اللہ جانتا ہے بما یکتمون جو کچھ وہ دلوں میں چھپا رہے تھے یہ تو ابھی زبان سے کچھ باتیں کہتے تھے اندر تو چھپی ہوئی تھی منافقت اور کفر اللہ دین قالخوانی وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا وقعدو اور خود بیٹھے رہے گھروں میں اور بھائی کون سے جو ایمان والے شہید ہوئے ان کے لیے کہنے لگے لو اطاعونا کاش کہ وہ ہماری بات مان لیتے ما قتلو تو وہ نہ قتل کیے جاتے اچھا اس کا مطلب تمہیں وہ گر آ گیا ہے کہ تم لوگوں کو مرنے سے بچا سکتے ہو جو تمہاری بات مانتا رہے گا وہ مرنے سے بچ جائے گا وہ نہیں مرے گا کل فتر اوان خوشی کمل آپ ان سے کہیے ہٹاؤ اپنے آپ سے موت کو اگر تم دوسروں کو مرنے سے بچا سکتے ہو تو اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ ذرا ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو بچاؤ مگر تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکے دوسروں کو کیا بچاؤ گے اور رہی بات یہ کہ ماں ماں تو وہ نہ مرتے وہ نہ قتل ہوتے ہائے مر گئے اور کیسے مرے لوگوں کو سناتے تھے ہائے بڑے بری طریقے سے مرے ان کے تو ناک کان کاٹ دیے گئے ان کے تو بازو کاٹ دیے گئے بہت سارے لوگ آج بھی سمجھتے ہیں بڑی بری موت ہوئی کیسے موت ہوئی جی اس کی تو گردن کٹ گئی اس کے تو بازو بھی کاٹے گئے اس کی وہ تو ناک بھی کاٹی گئی یہ بری موت ہے بری موت وہ ہے جو موت ایمان کے بغیر ہو اور سیدھی جہنم میں لے جانے والی ہو یہ بری موت ہے اگر یہ بری موت ہوتی تو پھر حضرت حمزہ کو بری موت ملی ابن عمیر کو بری موت ملی یہ ستر صحابہ کرام ان کی بری موت ہوئی اللہ نے فرمایا ان کی بری موت نہیں ہوئی ولا تحسبن الذين قتلوا اور مت گمان کر تو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں امواتا کہ وہ مردہ ہیں بل احیاء عند ربهم بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس یرزقون ان کو روزی دی جاتی ہے اس آیت کو سامنے رکھ کر کے بعض حضرات نے یہ معنی متعین کرنے کی کوشش کی کہ شہید زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے اگر آپ اس کو کہتے ہیں اس کا جسم زندہ ہے بظاہر تو مرا ہمارے سامنے اگر آپ کہتے ہیں اس کی روح زندہ ہے روح تو سب کی زندہ رہتی ہے کہا اس کو عالم برزخ کی زندگی نصیب ہے لیکن بعض مفسرین نے کہا زندہ ہونے کا مطلب ان کے ساتھ زندہ لوگوں کے احوال پیش آتے ہیں ایک یہ آیت ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے یہ روزی دیا جانا زندہ لوگوں کی پہچان ہے اور دوسرا خود حدیث میں آ چکا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے فوٹو میں رکھی جاتی ہیں اور لوگ تو قیامت کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے ان کی روحیں ابھی جا کر کے جنت میں چر رہی ہوں گی فرحین بما آتاہم اللہ وہ خوش ہو رہے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے من فضل ہی اپنے فضل سے وہ تب شیرون اور خوشی حاصل کرتے ہیں بل ان لوگوں کے بارے میں لم یلحقو بہم جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں من خلفہم ان کے پیچھے سے کہ ہمارے بھائیوں کو بھی اسی طرح کے مرتبے ملیں گے وہ بھی جان و مال کی قربانی دے کر آئیں گے اللہ خوف علیہم کہ ان پر کوئی خوف نہیں ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل وہ خوشی منا رہے ہیں اللہ کی نعمت کی وجہ سے وہ فضل اللہ کی مہربانی کی وجہ سے وہ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے ایمان والوں کے اجر کو تمہارے ان تبصروں سے کیا ہوتا ہے وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں زندہ کون ہیں یہ لوگ جن کے لیے یہ بلند مرتبے ہیں جن کے لیے یہ خوشی کی باتیں ہیں اللہ دین تجابول رسول اللہ دین وہ لوگ جنہوں نے استجابو بات مانی للہ اللہ کی ور رسولی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی من بعد ما اس کے بعد اصابہم القرح ان کو زخم پہنچ چکا تھا للذین اختن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی ان میں سے واتقو اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا عظیم ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اس طرح آیت اوپر سے بھی جڑ گئی اور اس کا آئندہ سے بھی ایک تعلق ہے اس کا الگ سے ایک شان نزول ہے کیا یہ آیت بطور خاص ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبئی کہا یہ کون لوگ تھے اس کی تفسیر میں اختلاف ہو گیا حدیث کی کتابوں میں اور تفسیر میں بھی زیادہ تر وہ روایت بیان کی گئی کہ جنگ بدر کے بعد کافروں نے کہا تھا کہ آئندہ سال پھر ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا اسی تاریخ کو اسی میدان میں بدر میں تو ایمان والے تو گئے وہاں حالانکہ زخم کھا چکے تھے نہیں وہ غزبہ احد کے موقع پر دوسرے سال اسی طرح ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا بدر میں ایمان والے گئے مگر کافر وہاں آنے کی ہمت نہیں کر سکے اسی کو کہا گیا کہ جو لوگ یہاں سے گئے تھے یہ ان کے لیے خوشخبری ہے یہ زبردست انسان ہے کہ زخم کھانے کے باوجود بدر کے میدان میں گئے لیکن جمہور امت نے اگرچہ یہ روایت بڑی مضبوط ہے لیکن جمہور امت نے اس تفسیر کے بجائے دوسری تفسیر کی جو غزوہ احد سے ملتی ہوئی ہے وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے صحابہ بھی واپس پہنچے ابھی زخموں کو مرہم ہی لگا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں دشمن بھاگ چکا ہے میدان چھوڑ کر کے اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر زیادہ دیر ٹکیں گے تو ہم مسلمان دوبارہ سب ہو گئے ہیں دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ راستے میں ان کو خیال آئے پلٹنے کا اس لیے ہم ان کا پیچھا کریں گے ممکن ہے کہ ان کو خیال آئے پلٹنے کا چنانچہ یہی ہوا مدینہ سے آٹھ کلو میٹر دور ہمراہ اسد نام کی ایک جگہ ہے جب وہاں پہنچے انہوں نے ڈیرے لگائے کچھ دیر رکے تو جوانوں نے ابو سفیان سے پوچھا کہ جنگ جیتی کہ ہاری اس نے کہا جیتی اس نے کہا جیتنے والا میدان میں رہتا ہے بھاگنے والے تو ہم ہیں تو اگر ہم جیتنے والے تھے تو ہم بھاگ کیوں رہے ہیں اگر ہم جیت گئے تھے تو پھر اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کیوں نہیں کیا کیوں نہیں آپ نے بڑھ کر کے حملہ کر دیا ان پر تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ چراغ گل ہو جائے اور یہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم ہو جائے ابو سفیان حالات سے واقف تھے وہ سمجھتے تھے کہ کیا نتیجہ نکلے گا واپس پلٹنے کا وہ ٹال رہے تھے لیکن جوانوں کو کیا کرتے جوان کہہ رہے تھے نہیں چلو واپس چلو واپس تو انہوں نے بھی ان کو کہنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے بہت اچھا چلتے ہیں ابھی یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ پلٹیں گے ہم اور مدینہ پر حملہ کریں گے ادھر ایمان والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تیاری کر رہے تھے ان کا پیچھا کرنے کی چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اسی زخمی حالت میں ہم ان کا پیچھا کریں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر کے ان کا پیچھا کیا اور حکم ہوا کہ وہی لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے جو زخمی ہوئے تھے ہمارے ساتھ اسی حالت میں چلیں گے چنانچہ یہ حضرات گئے ادھر ابو سفیان نے جیسا سنا کہ ایمان والے آ رہے ہیں اور بعد نے تو کہا کہ ان کو پہاڑوں کے پیچھے سے گرد اٹھتی ہوئی دکھائی دی تو پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے کہا ادھر سے مسلمان دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں پھر اس طرح بھاگے کہ مکہ پہنچنے تک کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا اور ایک دوسرے سے نہیں پوچھا کہ ہوا کیا اللہ دین سجاب جنہوں نے بات مانی اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی من بعد ما اس کے بعد ان کو زخم پہنچ چکا تھا للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے نیکیاں کی اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ابو سفیان نے جاتے جاتے ایک کام کیا ایک شخص جو ان کے قبیلے اور خاندان کا نہیں تھا اور ان کے لیے مشہور نہیں تھا کہ وہ ان کا ساتھی ہیں وہ بکریاں چرانے والے تھے ابو سفیان نے کچھ پیسے دے کر اس کو تیار کیا نعیم بن مسعود نعیم الاشجعی کو کہ تم جاؤ اور مسلمان جب تمہیں نظر آئے تو ان میں پھیلاؤ کے لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں اور سب پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں اس کی طرف اشارہ اس نے آ کر کے مسلمانوں پر ڈرایا اور کہا کہ اس طرح اس طرح لوگ جمع ہو رہے ہیں لیکن ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا کہا بہت اچھا ایک موقع اور مل گیا اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا اللہ لهم الناس یہ ہیں وہ لوگ جن کو کہا لوگوں نے ان الناس وہی وہ اس آدمی نے جس کو ابو سفیان نے تیار کیا تھا نعیم الاشجعی ان الناس قد جمعوا لکم بے شک لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں بخش تو تم ان سے ڈرو فضاد دم تو ان کے اس جملے نے ان کو ایمان کے اعتبار سے بڑھا دیا وہ قانو حسب اللہ اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے وہ نعم الوکیل اور اللہ بہترین کام بنانے والا ہے وکیل بہترین کارساز ہے وکیل کے معنی جس کے حوالے کر دیے جائیں کام اللہ ہی وہ بہترین ذات ہے جس کے حوالے کر دیے جائیں کام یہ بہت زبردست جملہ ہے بہت سارے لوگوں نے اس پر مستقل کلام کیا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر مستقل کتاب لکھی حسب اللہ و نعم الوکیل کیا تاثیر ہے اس کلمے کے اندر کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی ہمارے کام بنانے کے لیے کافی وہی بہترین ہے فن قلع بنعمت من اللہ تو یہ ایمان والے واپس پلٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ فضل اور فضل کے ساتھ اللہ کی نعمت کا معنی سواب اور بخشش اللہ کا فضل کے معنی مغفرت اس کا احسان یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی کیا کہ بخشش اور مغفرت تو لے کر کے لوٹے ہی فضل کے معنی رزق حلال یہاں پر آٹھ دن تک قیام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہاں کے قبائل کے ساتھ کچھ تجارت کی صحابہ کے پاس جو کچھ تھا اس سے خوب نفع کمایا تو تجارت کے مال سے نفع کما کر کے واپس لوٹے لم سس سو نہیں چھوا ان کو کسی تکلیف نے وہ تب رضوان اللہ اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی واللہ ذو فضل عظیم اللہ بہت بڑے فضل والا ہے ان نماز علی بے شک وہ شیطان ہے وہ جس کو ابو سفیان نے بھیجا ہے تو انسان مگر کام شیطان کا کر رہا ہے یخفف اولیاءہ وہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور وہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے زیادہ حضرات نے کہا یو کم چھپا ہوا ہے وہ تم کو ڈراتا ہے اولیاء اہو اپنے دوستوں سے فلا تخافوہم تم ان سے نہ ڈرو وخافونی اور مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا آپ کے دل کے اوپر بہت گرانی ہوتی تھی اتنی محنت کے باوجود لوگ سمجھتے کیوں نہیں کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں ولا يحزن اور چاہیے کہ غم میں نہ ڈالے کا آپ کو اللہ وہ لوگ یو جو جلدی کرتے ہیں فی الکفری کفر کرنے میں انہم لن یذر اللہ شیئا بے شک وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ یجعل لہم حق کہ نہ رکھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی حصہ فی الاخرت آخرت میں ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ان کو کیوں اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں توڑ توڑ کر کے کفر کر رہے ہیں اور پھر بھی ان کو فوراً سزا نہیں مل رہی فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ دل بھر کے کفر کریں تاکہ آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے ان کے لیے سوائے عذاب عظیم کے ان الذين اشتروا الكفر بالايمان وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے میں نہیں یذر اللہ شیئا وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتے ولهم عذاب الیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایمان ان کو مل چکا تھا منافقوں کو ایمان کے حالات بن گئے تھے مگر ایمان کو بیچا اور کفر کو خریدا ان کے لیے دردناک عذاب ہے ولا يحسبن الذين كفروا اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انما نملي لهم ما مصدريا کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں اب مصدر بنا کر دیتے ہیں مت گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہمارا ان کو مہلت دینا خیر لانفسہم ان کے لیے بہتر ہے نہیں بہتر ہے ان کے لیے یہ ان کے لیے جہنم کا ذریعہ بن رہا ہے ہم ڈھیل دے رہے ہیں جی بھر کے کفر کریں اسی طرح جہنم میں جائیں گے انما نملی لہم بے شک ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں لیزدادو اسما تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ کرنے میں ولہم عذاب مہین اور اللہ تعالی ذلیل کرنے والا ولہم اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے ما الخبيث اللہ الطيب آخری تبصرہ اور اس کے بعد غزوہ احد پر مزید تبصرے کے لیے کوئی آیت نہیں ہے یہ سارا معاملہ کیوں پیش آیا فرمایا اس لیے کہ کچھ پاکوں کے ساتھ کچھ گندے مل گئے تھے اور گند اور یہ پاکیزہ دونوں اکٹھے ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ گندوں کو پاکوں کے ساتھ اسی طرح رہنے دے کچھ اندر سے کالے اندر کے پکے کافر ایمان کا اظہار کر رہے تھے اگر غزوہ بدر غزوہ عہد نہ پیش آتا یہ حالات پیش نہ آتے تو وہ گندے اچھوں سے الگ کس طرح ہوتے اچھے اور ان سے الگ کس طرح ہوتے اللہ تعالیٰ اس حالت پر چھوڑنے والا نہیں ہے اسی لیے اللہ نے یہ سب کچھ کیا ماکان اللہ نہیں ہے ممکن یہ بات اللہ کے لیے نہیں ہے اللہ ایسا یزر کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو علامہ علیہ اس حالت پر جس پر تم ہو اے ایمان والو علامہ اس حالت پر ان تم علیہ جس پر تم ہو اور تم کس حالت پر ہو اسی صف میں حضرت ابوبکر صدیق صدیق عمر کھڑے ہیں اور وہیں ساتھ میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے عبداللہ ابن ابئی منافق بلکہ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں یہ اس سے پہلے آگے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے الناس اور لوگو ہاضا رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں تمہارے بیچ میں ان کی اتباع کرو تبھی کامیاب ہوں گے اپنے کفر کو چھپانے کے لیے منافقت کو چھپانے کے لیے اور روایتوں میں ہے کہ عہد کے بعد بھی کھڑا ہو گیا بے شرم کچھ بھی شرم نہیں لیکن اس مرتبہ جو کھڑا ہوا اور پھر کہنے لگا یو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے برداشت نہیں ہوا انہوں نے اجلس یا رجل نیچے بیٹھ کیا حق پہنچتا ہے تجھے یہ کہنے کا تو وہ تین سو لوگوں کو الگ ہو کر لے کر الگ ہونے والا اور ہمیں موت کے حوالے کرنے والا اور یہ باتیں ہمیں کہتا ہے اس کو بڑا غصہ آیا اور بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا میں تو خیر کی دعوت دیتا ہوں لیکن کوئی بات مانتا نہیں ہے اور بڑبڑاتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اس کا خیال تھا کہ جیسے میں باہر نکلوں گا نا تو سینکڑوں لوگ اٹھ جائیں گے نہیں حضرت حضرت تشریف رکھیں تشریف رکھیں کوئی نہیں اٹھا تھوڑی دیر باہر کھڑا ہوا بڑا کھسیانہ ہو کر آ کے پھر بیٹھ گیا <laughs> منافق اللہ نہیں تھا ایسا کہ چھوڑ دیتا ایمان والوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو ایسا نہیں پھر کیا کرتا حتی یمیز الخبیسہ یہاں تک کہ وہ جدا کر دے گند کو من الطیبی پاک سے ایمان والے پاک ہیں مناسب گندے ہیں ان کو الگ کرنا تھا نکھارنا تھا مگر یہ راز کی باتیں اللہ سب کو نہیں بتاتا ہے اس کے لیے وہی نازل ہوتی ہے اور صرف اپنے پیمبر ہی کو بتاتا ہے وما كان الله ليطلعكم اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ تم کو اطلاع کر دیا ایمان والو علی الغیب غیب کی بات پر ولیکن اللہ یجتبی لیکن اللہ تعالیٰ چنتا ہے من رسولی ہی اپنے رسولوں میں سے من یشا جس کو چاہتا ہے چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور ان کو یہ باتیں بتائیں اور ان کے ذریعے سے تم کو بھی یہ راز معلوم ہوئے ورنہ تم کہاں جانتے تھے اب بتائیے اس آیت کا کوئی تعلق ہے اس بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالم الغیب بنا دیا آیت آپ کے سامنے بھی ترجمہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں مگر کیسے فتنہ پرور ہیں وہ لوگ اس سے بھی تلاش کیا اللہ نے چنا اپنے رسولوں میں سے تاکہ ان کو غیب پر مطلع کرے تو کیا اس کا کوئی منکر ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب پر مطلع نہیں کیا ہم تو کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں کھربوں باتیں غیب کی بتائیں اللہ نے مگر جو چاہیں وہ بتائیں اور جتنی چاہیں اتنی بتائیں اور جب چاہیں تب بتائیں جب تک نہیں بتائیں نہیں معلوم ہوئی اور جو نہیں بتائی وہ نہیں معلوم ہوئی علیہم ومنہم من لم نقصص علیہ یہ ہیں انبیاء کرام کچھ کا ہم نے تذکرہ کیا کچھ کا نہیں کیا تو جن کا نہیں کرنا چاہا وہ کیسے معلوم ہوا اور وما علمناہ الشعر ہم نے تو شعر آپ کو سکھایا ہی نہیں اور اگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ عالم الغیب ہو گئے تو یہ تو تین ہجری میں نازل ہو رہی ہے سورہ آل عمران تو اس کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئیں تو وہ کیا غیب کا علم نہیں تھا جب اس میں معلوم ہو گیا تھا وہ کس لیے نازل ہوئی آخری موقع پر سورہ توبہ نازل ہوئی برائے ابن عاظم کی روایت ہے آخر سورت نزلت فی القرآن یہ سورت توبہ بخاری میں روایت آخری سورت جو قرآن پاک میں بڑی سورت نازل ہوئی وہ سورت توبہ ہے اور سور توبہ کے اندر فرمایا گیا کہ من اہل المدینہ منافقون مدینہ میں اور مدینہ کے آس پاس کے کچھ منافق ہیں مردو علی النفاق وہ تو منافقت میں حدوں کو کراس کر گئے لا تعلمہم نحن نعلمہم میرے محبوب آپ نہیں ان کو جانتے ہم جانتے ہیں اور آپ وہ جانتے ہیں جو ہم بتاتے ہیں ان کو ہم بھی نہیں بتا رہے ہیں فامن بلّہ و رسول ہی تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ وہ ان تو اور اگر تم ایمان لاؤ گے وہ تب تک اور تقوا اختیار کرو گے فلا تم اجر عظیم تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم اللہ کے راستے میں جان کی قربانی کے ساتھ مال کی قربانی کی اہمیت کتنی ہے وہ آپ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہو یہاں پر بھی آخر میں تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے سے مال کو بچا بچا کر رکھتے ہیں خرچ نہیں کرتے ان موقعوں پر بھی خرچ نہیں کرتے زکوٰۃ بھی نہیں دیتے وہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ولا يحسبن الذين اور ہرگز گمان نہ کریں الذين وہ لوگ يبخلون جو بخیلی کرتے ہیں ما اس مال کے ساتھ بما آتاهم اللہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے فضل ہی اپنے فضل سے هو خیر لهم کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے بل ہوا شر لهم بلکہ یہ مال اور یہ بخیلی ان کے لیے بہت بری ہے وہ لوگوں کو سناتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہم بچا کر رکھتے ہیں آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم پیسے اکٹھے کر کے رکھتے ہیں کہ اچانک کوئی مصیبت نہ آ جائے سبحان اللہ گویا ہم منتظر ہیں اللہ کو کہہ دیا ہے کہ بھیج دیں مصیبت پیسے جمع کیے ہوئے جب آئے گی کر لیں گے مقابلہ اور ان پر مصیبت بھی آ کر کے رہے گی اور یہ اپنے پیسوں سے مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے پھر کوئی کینسر کا علاج کرائے گا بڑے پیسے ہیں ٹاٹا میں علاج کراؤں گا کوئی امریکہ بھاگے گا مگر جب اللہ پکڑ لے گا کہاں بھاگے گا سَيُتَوَّقُونَ مَا پون اور پر یہ تو دنیا کی بات ہے اصل نتیجہ تو آخرت میں نکلے گا سَيُتَوَّقُونَ ان قریب توق بنایا گا ما وہ مال بخلو بھی جس کے ذریعے سے انہوں نے بخیلی کی یوم القیامہ قیامت کے دن اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بتا چکے کہ ایک گنجا سانپ بنے گا ایک حقہ اور اس کے گلے میں لٹک جائے گا اور اس کے جبلوں کو پکڑ کر کے چیرے گا اور اس کو ڈسے گا اور وہ کہے گا تو کیا بلا ہے وہ کہے گا گھبراتا کیوں انا کنز میں تیرا خزانہ ہوں انا مالک میں تیرا مال ہوں ولی میرا سماواتی ولہار اللہ کسی کا محتاج نہیں ساری میراث آسمانوں کی اور زمین کی اسی کی ہے اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی میراث اور زمین کی میراث وہ دن آنے والا ہے تم سب مرو گے پھر مال کس کو ملے گا یہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا اللہ کا ہوگا واللہ بما تعملون خبیر تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ آیا تو یہودیوں کی ایک شرارت سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کو قرض دو جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ اس کو کئی کئی گنا کر کے واپس کرے گا کون ہے جو اللہ کو قرض دے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو یہودیوں نے کہا سبحان اللہ خدا کو غریب ہو گیا اب وہ لوگوں سے چندہ مانگتا پھر رہا ہے اللہ نے فرمایا حالانکہ یہودیوں کو معلوم ہے کہ اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے جان بوجھ کر یہ گستاخی کرتے ہیں لقد اللہ یقین اللہ نے سن لی قول بات ان لوگوں کی الذين قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر بے شک اللہ فقیر ہے ونحن اور ہم مالدار ہیں ما ان قریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیں گے وقتلهم اوہو تمہیں یہ بات تو یاد آئی کہ اللہ فقیر ہے اپنی باتیں بھول گئے میں کل سنائیں کل کی بات بتاؤں وہ نبیوں کا قتل کرنا تمہیں بھول گیا اور لکھ لیں گے ہم قتل ہوں ان کے نبیوں کو قتل کرنا بھی غیر حق نہ حق طریقے سے ونقول ذوق و عذاب الحریق اور ہم ان سے کہیں گے چکھو جنانے کے عذاب کا مزہ ذالک بما قدمت ایدیکم یہ سزا ان جرموں کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کر کے آگے بھیجے الْعَبِيدِ اور سنو یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں بلکہ بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں ظلام معنی میں ظالم کی اور یہودیوں کی ایک اور شرارت کچھ بات نہیں بنی کوئی جواب نہیں بنتا کہ کس طرح ٹالیں کس طرح جان بچائیں کہ ہم اس نبی کو کیوں نہیں مان رہے کہنے لگے ایک بات ہے میں اس لیے ہم نہیں مانتے کہا کیوں اللہ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے کہ جب تک کوئی نبی وہ معجزہ نہ دکھائے کہ وہ خیرات کرے وہ صدقہ کرے وہ قربانی کرے کسی جانور کی قربانی کرے یا کسی چیز کی خیرات کرے پھر آسمان سے ایک آگ آئے اور وہ آگ اس کو جلا کر کے رات کر دے اس کو کھا جائے جب تک یہ موجزہ نبی نہیں دکھائے گا تو ہم اس کی قربانی کو مانیں گے نہیں پروردگار نے اس کے دو جواب ارشاد فرمائے فرمایا بہت سارے نبیوں نے یہ موجزہ نہیں دکھایا مگر تم ان کو مانتے ہو حضرت موسا علیہ السلام نے یہ معاوضہ نہیں دکھایا بہت سارے دکھائے ہو مگر یہ نہیں دکھایا ان کو تو تم مانتے ہو جب حضرت موسا علیہ السلام کو مانتے ہو تو میرے محبوب کو کیوں نہیں مانتے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاوضہ بھی تو بہت نبیوں نے دکھایا مگر تم نے ان کو بھی نہیں مانا اور ان کو قتل کر ڈالا پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ یہ معجزہ دکھاؤ تو ہم مانیں گے اور یہ بات ان کو کیوں کیوں انہوں نے کہی اس لیے کہ یہ معجزہ چند انبیاء کرام کے ہاتھوں پر اللہ نے ظاہر فرمایا تھا وہاں سے ان کے ہاں مشہور ہو گئی کہ ہر نبی یہ معجزہ دکھاتا ہے حالانکہ نہ ہر نبی دکھاتا ہے اور نہ معجزہ دکھانے والوں کو یہ قبول بھی کرتے ہیں اللہ قالوا ان اللہ الينا وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ نے الینا ہم سے وعدہ لے رکھا ہے اللہ نؤمن کہ ہم ایمان نہ لائیں گے رسول ان کسی رسول کے لیے حتا یا بقربان یہاں تک کہ لائے ہمارے پاس وہ ایسی قربانی تاکلہ النار جس کو آگ کھا جائے قل قد جاءکم رسل من قبلی آپ فرما دیجئے یقیناً آئے تمہارے پاس رسول بہت سارے رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبیناتی واضح نشانیاں لے کر بے شک انہوں نے یہ معجزہ نہیں دکھایا تھا مجھ سے پہلے انبیاء آئے تھے ان کو تم مانتے بھی ہو جس طرح حضرت مساحص کل تم اور وہ معجزہ لے کر بھی آئے جن کو جو تم نے کہا ہاں، یہ معجزہ کہ آگ آئے اور کھا جائے قربانی کو یہ معجزہ بھی دکھایا فلیما قتل تم تو کیوں تم نے ان کو قتل کیا ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو بس اگر وہ آپ کو جٹلائے قبل تو جھٹلایا گیا بہت سارے رسولوں کو آپ سے پہلے اگر آپ کا وہ انکار کریں تو بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا علماء کرام کا یہ اشکال نہ کریں کہ ان کذب وہ مستقبل کے لیے ہے اور جن رسولوں کو جھٹلایا گیا وہ تو ماضی میں ہیں اس لیے کہ یہاں جزا چھپی ہوئی ہے فَإِن کد زبو اگر آپ کو وہ جھٹلائیں تو آپ صبر کیجئے یہ آگے دلیل ہے کیوں صبر کریں اس لیے کہ آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا جا بل بینات وہ لے کر آئے تھے واضح نشانیاں وہ زبر اور صحیفے لے کر آئے تھے بل کتاب المنیر اور روشنی پھیلانے والی کتاب لے کر آئے تھے سنو کل نفس ذائقت الموت ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے بعض مفسرین نے یہاں ایک اشکال پیش کیا اعتراض نہیں ایک مشکل بات ہے کسی کے دماغ میں یہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے کیا اللہ نے اپنے آپ کو بھی تو نفس کہا ایک مقام پر ابھی کل آپ پڑھ چکے ہیں تو کلو نفس کیا اس میں پروردگار بھی آ جائے گا کہا نہیں یا مراد ہے اور سب سمجھتے ہیں کل نفس مخلوقت ہر ایک پیدا کی ہوئی جان ذائقت الموت موت کا مزہ چکھنے والی ہے وَإِنَّمَا ان عُجُورَكُمْ اور بے شک تم کو پورا پورا دیا جائے گا عُجُورَكُمْ تمہارے اجر یوم القیامہ قیامت کے دن فمن زحزحا اور وہاں کیا ہوگا بس یہ نتیجہ ہے تو من زحزحا جس کو بچایا گیا عن النار آگ سے وہ ادخل الجنہ اور داخل کیا گیا جنت میں فقد فاز تو وہ کامیاب ہو گیا ومن حیات الدنیا اور یہ آخرت کی کامیابی ہی کامیابی ہے دنیا میں کوئی کامیاب ہو جائے کیا ہے دنیا کی زندگی کچھ نہیں دنیا کی زندگی اللہ متاع غرور مگر دھوکے کا سامان دھوکے کا سامان دھوکے کا گھر مکھی کا پر یہ کیا ہے دنیا یہ چار دن کی زندگی اصل کامیابی وہاں کی کامیابی فقط فاس بس وہ کامیاب ہو گیا چاہے وہ دنیا میں تم کو کتنا ناکام نظر آئے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور جب تک دنیا کی زندگی ہے ضرور تم کو آزمایا جائے گا فی اموالکم تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا امتحان لیا جائے گا تمہارے مالوں کے بارے میں اور تمہاری جانوں کے بارے میں یہ آزمائشیں آتی رہیں گی اور ایک آزمائش بطور خاص آئے گی ہے ایمان والو ولا تسمنا اور تم ضرور سنو گے من اللہ ان لوگوں سے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی من قبلکم تم سے پہلے وہ من اللہ اشرک اور ان لوگوں سے بھی سنو گے جنہوں نے شرک کیا کیا سنو گے اذن کثیرا بہت زیادہ تکلیف سنو گے تکلیف سنی جاتی ہے کہ صحیح جاتی ہے تکلیف تو آدمی کو مار پڑتی ہے آدمی برداشت کرتا ہے سنتا کیسے ہے تکلیف آپ سنتے رہے جی ایک آدمی کو وہاں ذبح کر دیا تھا ایک آدمی کی ٹانگیں کاٹی اچھا ٹھیک ہے مر گیا تو کیا تکلیف ہوئی اس سے یہ آیت شاید ہم کو نہ سمجھ میں آتی جب یہ واقعات گوروں کی طرف سے نہ ہوتے اور دوسروں کی طرف سے کہ کس طرح جلانے والی باتیں ایمان والوں کو کہی گئی ان کے نبی کو کہی گئی گالیاں ہیں اور گندی اور بے حیائی کی باتیں جن باتوں کو سن کر کے ایمان والوں کا ضمیر تڑپ جاتا ہے کہ اس سے تو موت بہتر ہے یہ چھوٹے عذاب ہے یہ بڑا عذاب ہے اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر ہمارے کسی تعزیب خانے کے پاس سے آپ گزر جائیے کس طرح کی گالیاں کیسی گندی اور بے حیائی کی زبان آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں انسانوں کی بستی نہیں کہاں سے میں گزر رہا ہوں تو کیا کریں ایمان والے وَإِن ان اور اگر تم ڈٹ جاؤ گے ان باتوں کے سامنے بھی وہ تب اور تقوی اختیار کرو گے فَإِنَّ نظالی کا من عزم تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں الامور المعظومہ یہ ایسے کام ہیں اضافت صفت الموصوف ہے جن کاموں کا ارادہ کیا جاتا ہے یہ ہمت والے کام ہیں یہ وہ کام ہیں جن کے لیے عزم اور حوصلے کی ضرورت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور یہ اہل کتاب کہتے ہیں نہیں جی ابھی یہ معجزہ نہیں دکھایا یہ معجزہ نہیں دکھایا اپنا حال تو ان سے پوچھو وہیز اور یاد کرو اخذ اللہ جب لیا تھا اللہ نے میساق اللہ دینا وعدہ اللہ ان لوگوں سے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی لتو کہ تم ضرور بھی ضرور اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کرو گے لناسی لوگوں کے سامنے ولا تک اور تم اس کو چھپاؤ گے بھی نہیں لیکن پھر وہ موقع آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور موقع آیا کہ آپ کتاب کو کھول کر بیان کریں کہ اس کتاب میں آپ کی سفتیں ہیں فن تو انہوں نے اس کتاب کو پھینک دیا ورا اپنی پیٹھوں کے پیچھے اور کیوں پھینکا وشترو بھی قلیلا جس کے بدلے میں انہوں نے دنیا کی کمینی قیمت خرید لی دنیا کی کمینی دولت حاصل کی کمینی میں نے اس کا ترجمہ کیا قلیلہ کہ تھوڑی ہے تھوڑی کا مطلب زیادہ نہیں یہ نہیں ہے کہ زیادہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ ساری دنیا مل کر تھوڑی وہ ما سمایش تو کتنی بری ہے وہ چیز جو وہ خریدتے ہیں لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا لا تحسبن مت گمان کر تو ہے قرآن پڑھنے والے یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الذین ان لوگوں کو یفرحون جو خوش ہوتے ہیں بما اس مال و دولت پر اتو بما ان کاموں پر اتو جو انہوں نے کیے وہ یو ہبو نہ ان کرتوتوں پر جو انہوں نے کیے وہیب بونا اور وہ پسند کرتے ہیں ان یحمدو کہ ان کی تعریف کی جائے بما ان کاموں پر لم یا فالو جو انہوں نے کیے ہی نہیں کیے ہوئے کرتوتوں پر تو خوش ہیں کون کون سے کرتوت انہوں نے انجام دیے مزید پسند کرتے ہیں کہ جو کام نہیں کیے ان پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں ان کو گمان نہ کیجیے کیا گمان نہ کیجیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مضمون تھوڑا لمبا ہوتا ہے تو قرآن پاک اس مضمون کو دوبارہ پیش کرتا ہے لا تحسبن ذرا دور ہو گیا تھا دوبارہ کہا فلا تحسبنہم تو مت گمان کریں آپ ان کو من العذاب عذاب سے چھوٹنے والی جگہ میں لفظی معنی ان سے عذاب کو ان کو عذاب سے چھوٹنے والا گمان نہ کریں کچھ کام کیے ان پر خوش اور کچھ نہیں کیے اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں آج دنیا بھر اسی بیماری میں مبتلا ہے کہ کام کیے نہیں لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کرتے رہیں ایک ٹیم بناتے ہیں کہ ہماری تعریف کرنا جناب پل انہوں نے بنائی سڑکیں انہوں نے بنائی سارے کام انہوں نے کیے ولا عذاب العلیم علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ورلّہ ملک سماوادی وار سورت ختم ہونے کو آ لگی سورہ بکرا کے آخر میں تھا للہ ما فی السماوات و فی الارض اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یا فرمایا للہ ملک السماوات سماواتی دونوں کے مضمون کو جوڑیے گویا آج تک جتنے حکم دیے گئے جو سوچے بنانے کے لیے کہا گیا جو عمل کرنے کے لیے کہا گیا یہ سوچ کر کرو یہ اس کے احکام ہیں جو آسمانوں کا بادشاہ ہے جو زمین کا بادشاہ ہے واللہ اللہ کل شعین قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اب فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں وقت لافل لئی اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں رات کے آنے اور دن کے جانے میں یا رات کے بڑھنے اور دن کے گھٹنے دن کے گھٹنے اور رات کے بڑھنے میں لیات ضرور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس کی توحید کی نشانیاں ہیں اس کے وجود کی نشانیاں ہیں کہ وہ ہے الباب مگر کن کے لیے عقل والوں کے لیے لب والوں کے لیے جن کے پاس گودا ہے کیلے کے اندر جو ہوتا ہے نا مغز اس کو لب کہتے ہیں یہ بھی جن کے پاس دماغ ہے ان کے لیے اس میں زبردست نشانیاں ہیں مگر عقل مند کہتے کس کو ہیں ہم تو یہ سمجھے کہ جو میتھ کا الزام پاس کرے وہ عقل مند ہے ہیں جو اور فزکس کیمسٹری وغیرہ پاس کر لے وہ وہ بہت زیادہ عقل مند ہے اللہ سے پوچھو کون عقل مند ہے الذين يذكرون الله اللہ وہ لوگ عقل مند ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما کھڑے کھڑے بھی بعد نے کہا کہ یہ قائم کی جمع ہے ہمارے ہاں یہ ڈکشنری اس میں بھی یہ لکھا ہے لیکن محققین کہتے ہیں یہ مصدر ہے اور معنی میں اس میں فائل کے قائمین کے ہے جو یاد کرتے ہیں اللہ کو قائمین کھڑے کھڑے بھی اور بیٹھے بیٹھے بھی وعلا جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر بھی ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ میں تفکر بھی کرتے ہیں فکر کرتے ہیں ذکر کے ساتھ ساتھ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا اور ان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے کہ یہ سارے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو پھر انسان کس لیے پیدا ہوا اس پر غور کرتے ہیں اور بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے ربنا اے ہمارے رب ما باطلا تو نے نہیں پیدا کیا ان چیزوں کو بیکار سبحانک تیری ذات پاک ہے اس سے کہ تو کسی چیز کو بیکار پیدا کرے ہم نے نے اقرار کر لیا کہ تو نے ان کو بیکار نہیں پیدا کیا فقنا عذاب النار تو تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا ربنا اے ہمارے رب انک من تدخل النار بے شک تو جس کو داخل کر دے گا جہنم میں فقد اخزیتہ تو یقینا تو نے اس کو رسوا کر دیا اس کو تو رسوا کر دے گا وما للظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا کوئی مددگار نہیں جب ان کے لیے فیصلہ ہوگا جہنم کا ربنا اے ہمارے رب اننا سمعنا سورہ بقرہ کے آخر میں بھی دعائیں اور یہاں بھی دعائیں اے ہمارے رب بے شک ہم نے سن لیا منادین ایک آواز لگانے والے کو کون ہے منادی کسی نے کہا قرآن کریم کسی نے کہا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی نے کہا پروردگار خود سب ہو سکتے ہیں یونادی جو آواز لگا رہا تھا ایمانی ایمان کے لیے آمنو کہ تم ایمان لے آؤ بھی اپنے رب پر اے ہمارے رب فآمنا تو ہم ایمان لے آئے ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا تو بخش دے تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو امام راضی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے اس پر بحث کی ایک مرتبہ کہہ دینا تھا کافی تھا لیکن یہ بار بار کیوں کہا گیا انسان کا مزاج اور اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب اپنے مالک کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے تو بار بار کہے اے بے سخت کہتے ہوئے جموں والوں کو دیکھنا ربا ربا ربا اے ہمارے رب یوں ہی رب بنا پھر لنا اے ہمارے رب تو بخشش کر دے ہمارے لیے گناہوں کی اور میں عرض کر چکا کہ غفارہ کے نے کیا ہے ڈھانپ دینا تو ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے پردہ کر دے ان کے اوپر قیامت کے دن نظر نہ آئے وہ کب پھر اننا اور مٹا دے ہم سے ہمارے سیاحت کو دو مرتبہ فرمایا جنوب بھی اور سیاحت بھی فرمایا پہلے مراد کبیرہ اور بعد میں مراد صغیرہ اور بعد میں نہیں پہلے مراد صغیرہ بعد میں کبیرہ واللہ وت وقت بنا مال اور ہم کو وفات دے اٹھا ہم کو پورا پورا لے لے ہم کو مال ابرار نیکوں کے ساتھ بار کی جمع ابرار نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دے ہمارا قیامت کے دن حشر بھی ان کے ساتھ کر ربنا اے ہمارے رب وہاں تینا اور دے تو ہم کو ما وعدتنا جو تو نے وعدہ کیا ہم سے علا رسولی کا اپنے رسولوں پر جو تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں پر جو ہم سے وعدہ کیا مطلب اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم تک جو وعدہ پہنچایا یا اپنے رسولوں کی زبان پر جو وعدہ تو نے ہم تک پہنچایا ولا تخزنا اور ہم کو رسوا نہیں کرنا یہ ہو قیامت قیامت کے دن آئے آئے کیا ہے قیامت کی رسوائی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون میرے اللہ جس دن تو دوبارہ اٹھائے گا انسانوں کو رسوائی سے بچانا راز ہونے کا دن ہے سب کچھ کھرا کھوٹا سامنے آ جائے گا نیک لوگ بھی یہی کہتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن رسوائی سے بچانا ان لا تخلف المیعاد بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے ربهم فاستجاب تو قبول کر لیا ان کے لیے ان کے رب نے علماء کرام توجہ فرمائیں استجاب باب استفال سے قبولیت کو طلب کرنا لیکن زمخشری نے کہا کہ کبھی کبھی سین اور تا طلب کے لیے نہیں ہوتے بلکہ تاکید کے لیے اس لحاظ سے پھر ترجمہ کیا ہونا چاہیے فاستجاب تو ضرور قبول کر لیا ان کے لیے رب ان کے رب نے دعائیں قبول ہو گئی ساری اور حدیث میں ہے سورہ بقرہ کی دعاؤں کے لیے کہ وہ دعائیں بھی قبول کی گئیں انی لا ہو اور اعلان ہوا انی بے شک میں لا ہو ضائع نہیں کروں گا عمل عامل کسی عمل کرنے والے کے عمل کو من تم تم میں سے من ذکر کوئی مرد ہو او انسا یا کوئی عورت ہو یہ پہلی مرتبہ انسان کے کان میں پڑا ورنہ انسان تو یہ سن رہا تھا کہ عورت وہ بدقسمت طبقہ ہے جو کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے وہ ہزاروں سال مختلف جونوں میں گھومتی رہے گی جب تک کہ وہ مرد کے جون میں نہیں آئے گی تب تک وہ جنت میں نہیں جائے گی قرآن نے کہا یہ بھی جائے گی جنت میں بہت سارے لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ تو جنت سے انسان کو نکال کر کے لائی فرمایا نہیں بلکہ یہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے باز میں سے باز باز میں سے ہیں کیا احسان ہے عورت کے اوپر دنیا میں اس کا وراثت میں حصہ ہے کہا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے جب تک یہ خوش نہیں ہوگی تجھے جنت نہیں ملے گی اور تو نیکی کرے گا تو تجھے بھی ثواب یہ نیکی کرے گی اس کو بھی ثواب اور بلکہ بعض عجیب قسم کا ثواب مرد میدان جنگ میں جائے اور قربانی دے اور عورت صرف گھر میں رہ کر کے اس کی حفاظت کرے اور اس کو تیار کر کے بے فکر کر کے بھیج دے اس کو جتنا ثواب اتنا اس کو بھی ثواب مرد مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ دوڑ دوڑ کر نمازیں پڑھیں ستائیس نمازوں کا ثواب اور گھر کی کوشڑی کے اندر نماز پڑھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اس کو گھر بیٹھے اس کا ثواب جو مرتبہ عورت کو اسلام نے دیا ہے کوئی دے سکتا ہے عورت ماں کی شکل میں ہے تو کہا اس کے قدموں کے نیچے جنت عورت بیوی کی شکل میں ہے تو فرمایا اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے جس کی بیوی کہہ دے کہ یہ واقع بہت اچھا آدمی ہے اور عورت بہن کی شکل میں ہے تو فرمایا جو اپنی بہن کی کفالت کرے ردت الہی جو اس کی طرف واپس گئی تھی وہ اور میں اس طرح قیامت کے دن ہوں گے کہ جس طرح میری یہ دو انگلیاں میرے اور اس کے گھر میں کوئی جنت میں فاصلہ نہیں عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے فرمایا جس کو دو بیٹیاں ملی اور اس نے اس کی پرورش کی تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ایک صحابی نے عرض کیا جس کی ایک بیٹی ہو فرمایا چلو ایک والی بہ بلدین حاجروں تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وہ اخرجو جو نکالے گئے من دیارہم ان کے گھروں سے وہ اوزو فی سبیلی اور جن کو تکلیف دی گئی میرے راستے میں وہ قاتل اور جنہوں نے جہاد کیا وہ پتیلو اور جنہوں کو قتل کر دیا گیا میرے راستے میں لو کفرن عنہم میں ضرور مٹاؤں گا ان سے سیئاتہم ان کی برائیوں کو ماں قبل کی دعاؤں کے بعد یہ جواب دینا جنہوں نے ہجرت کی جن کو نکالا گیا جن کو تکلیف دی گئی جن کو قتل کیا گیا ان کے گناہوں کو مٹاؤں گا اشارہ ہے کہ دعائیں قبول ہوئیں مگر تم کو بھی یہ کام کرنے ہیں جو صحابہ کر کے چلے گئے یہاں ایک روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بھی گھر چھوڑے ہم نے بھی ہجرتیں کی دو دو مرتبہ کی ہم نے حبیبہ پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئیں پھر مدینہ تشریف لائیں مگر جب بھی قرآن کہتا ہے تو ہجرت کرنے والے کہتا ہے والیوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے فرمایا اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی من ذکر او انسا چاہے کوئی مرد ہو چاہے عورت ہو ہجرت کرنے والی ہو یا ہجرت کرنے والا ہو لو کفرن عنہم سیئاتہم میں ضرور مٹاؤں گا ان سے ان کی سیئات کو بال اور میں ضرور داخل کروں گا ان کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی من عند اللہ کی طرف سے بدلہ دینے کے لیے وَاللَّهُ عِنْدَهُ حسن الاب اور اللہ اسی کے پاس بہترین ثواب ہے یہ جنت میں ملے گا آخرت میں ملے گا یہ ثواب وہاں جا کر ملے گا دنیا میں تو مال و دولت کافروں کے پاس ہے دھوکہ نہیں کھانا اس لیے کہ یہ جہنم کے لیے تیار ہوئے دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں اللہ کے سامنے وہ روایت آپ کے سامنے ہوگی کہ لوکانہ اگر پروردگار کے نزدیک دنیا کی قیمت ہوتی جناح اب مچھر کے پر کے برابر بھی تو کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا لائے ہر اے ہے قرآن پڑھنے والے تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے تقلبا الٹنا پلٹنا آنا جانا اللہ دین ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا فل بلاد شہروں میں آ رہے ہیں فیکٹری کھل رہی ہے جا رہے ہیں دکان کھل رہی ہے یہ دکان کھلی وہ دکان کھلی دس دکانیں بیس دکانیں کچھ کرایے پر کچھ اپنی چل رہی ہیں یہ دیکھ کر تیرے منہ میں پانی نہ آ جائے قرآن پڑھنے والے بتا ہوں کلیم یہ تھوڑے دنوں کا سامان ہے تم مما باہوں جہنم پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہے اب تم کو چننا ہے تمہیں دنیا کی تھوڑی تکلیفیں اس کے بعد جنت ان کو دنیا کے مزے اس کے بعد جہنم اب تمہیں کیا چاہیے اس کا فیصلہ کرنا وہ بھی ہم تو بتاتے ہیں بہت برا وہ بچھونا ہے بہت برا وہ ٹھکانا ہے لیکن الذین تھکو لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جو ڈرے ربہم اپنے رب سے لہم جنات ان کے لیے وہ باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیحا ہمیشہ اس میں رہیں گے من عند اللہ نظولن مہمان نوازی کے طور پر یہ ملے گا من عند اللہ اللہ کی طرف سے وما عند اللہ خیر اور جو مزید اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے للابرار نیکوکاروں کے لیے وَإِنَّ ان أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے کیونکہ بڑی برائی ہوئی ان کی پیچھے ان کے قباہ بیان ہوئے ان کے حقائق بیان ہوئے اس لیے پھر اچھوں کو الگ کیا جا رہا ہے مِنْ أَهْلِ کتابی اور بے شک کتاب والوں میں سے لا ضرور بے ضرور کچھ لوگ ہیں مین بلّہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وما أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل ہوئی وما أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور ان کتابوں پر بھی جو ان کی طرف نازل ہوئی تھی خاشعین للہ اللہ اللہ ہی کے لیے آج اختیار کرتے ہوئے یہ ہے وہ طبقہ لا نبی آیات اللہ خلیل یہ نہیں بیچتا ہے اللہ کی آیتوں کو دنیا کی کمینی قیمت کے بدلے میں اجر ہوں یہ ہیں وہ لوگ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس ان اللہ سری الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اور اس کا مزداق عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اللہ سب سے راضی ہو جائے یہ وہ طبقہ ہے جو دنیا کو تج کر کے آخر کی طرف آ گیا سب کے لیے یہ وعدے ہیں یا ایوہ الذین پھر ایک مرتبہ واپس لٹیے یہودیوں کا تذکرہ ہوا سور بکرا میں عیسائیوں کا تذکرہ ہوا سور آل عمران میں آخر میں آ کر ان کا جو تذکرہ سنایا وہ اچھائی والا تذکرہ یہ دعوت دینے کا کتنا زبردست انداز ہے اسے دل پسیج جاتے ہیں کہ ہماری اتنی برائیاں اتنی خامیاں اس کے باوجود بھی اچھوں کو اللہ الگ کرتا ہے الگ کرتا ہے ہر ایک کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کاش میں بھی اچھا بنا ہوتا یہ سب کچھ ملے گا اور سور بقرہ نے فرمایا تھا فن سر القوم مل پروردگار دشمنوں کے مقابلے میں ہم کو غالب رکھنا فرمایا اس کے لیے تم کو یہ کام کرنے ہیں یا یو آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اور اس صورت کو دیکھ کر کے پوری صورت پڑی کچھ ذہنی جنگ کی تیاری کی سوچ اور فکر بنائی اور میدان جنگ میں اس کی مشق کی غزوہ احد کے موقع پر ان سب سے کیا سبق ملا اس کا نچوڑ پیش کیا گیا اے ایمان والو اس برو ڈٹ جاؤ وصابرو اور دوسروں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ یہ مانا بھی اور ایک دوسرے کو ڈٹ جانے کی تلقین کرو ورابطو اور سرحدوں کی حفاظت کرو ایمان کی حفاظت کے لیے اس طرح پہرے دار بن کر کھڑے ہو جاؤ جس طرح سرحد کی حفاظت کی جاتی ہے رابط یوابط مرابطتا تن سرحد کی حفاظت کرنا پہرے داری کرنا پہرے داری کرو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی وَتَّقُوا تک اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ یہی فلاح پانے کا طریقہ ہے صدق اللہ مولانا العظیم اللہم علمنا منہما جہلنا وذکرنا منہما نسینا ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار صلی اللہ علی النبی الامی